لیکن بطور مشغلہ میں نے ان کو پڑھا سیکھا اور اس کے مختلف شعبوں میں نے کام کیا عملی طور پر اور بلاخر جو ہے اس کا ایک روانی پہلو نے میں کام کیا اس کو سیکھا تو ایسے ہمارا مشغلہ کے طور پر یہ اثر کا شاید کام کو میں کرتا ہوں ہمارے ساتھ کو اندرخت ہاں، ہوتی ہے تو اقبال نے کہا ہے کہ پشا گئی ہے جہاں کو قلم دری میری مگر میں شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے ویسے ہمارے دوستوں کو ہماری باتیں پسند آ گئی ہیں تو وہ بتا لیتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس حاضری ہو گئی کہ آج میں نے پڑھی سے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس کو اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ یہ عبادت کریں ہمارا ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے ان سے کہ یہ کھائیں پیئیں اور یہ کھائیں پیئیں اور کھانے پینے کی فکر میں پڑے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خود بہت بڑا رزاق ہے بڑی قوت والا ہے بہت مضبوط ہے کھانے پینے کا مجوبات تو خود کرتا ہے انسان سے وہ عبادت چاہتا ہے تو اس سارے مضمون کو آپ ذہن میں رکھیں ہم اب آگے بڑھتے ہیں آپ کائنات پر نگاہ ڈالیں تو وجود ایگزٹینس وری بات آپ کو نظر آئے گی چار شکلوں میں ایک جان زمین پر لٹی پانی اور دوسرا آپ کو نظر آئے گی تیسرا وجود حیوانات اور حیوانات میں پھر جو ہے چوتھی سب سے شعور مخلوق اور سب سے برتر مخلوق ہے وہ انسان ہے اب یہ زمین زمین اور اس میں زندگی کے مختلف شعبے یہ ایک زبردست منظم اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے جس سے تھوڑے سے آپ بھی ایکو سسٹم کی شکل میں واقف ہیں کسی علاقے میں جو نباتات ہے امراض جس طریقے سے موجود ہیں اور پرورش پا رہے ہیں وہ بڑا زبردست ایک سیٹ نظام اس کے تحت چل رہے ہیں اور ویسے چلنا چاہیے اس میں تھوڑے سے بھی اگر تبدیلی کی جائے تو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جیسے آسٹریلیا میں خرگوش نہیں تھے انگریزوں نے جب وہاں کچھ کو خون کر کے مقامی لوگوں کا خاتمہ کر کے اس کو لے لیا ملک کو تو اس کے وسائل کو لوٹنے لگے ہو تو وہ آدمیوں کے وہاں خرگوش کے شکار کا شوق تھا اور کا خرگوش یہاں پر نہیں ہے ان بارہ گھوڑے یہاں لا کر ڈالے کے خرگوش اتنے بڑے ہیں کہ فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے ملک کے لیے مسئلہ بن گئے یہاں تک انہوں نے اپنے بڑے بڑے فارم کی چار دیواریاں بنائی تو چار دیواریوں سے پار کر کے خرگوشوں نے ان کے فصلوں کو تباہ کیا یہاں تک ان کے لیے خاص زہر لے جا کر ان کی نسل کا خاتمہ کیا انہوں نے تو ان کو ماہرین نے کہا کہ آسٹریلیا کا جو ایکو سسٹم ہے اس میں خرگوش کو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہے لہذا اس کو یہاں یہاں پر آیا تو یہاں کے لیے مسئلہ بنے گا یہ کیسے پھیلے کیسے استعمال اور اس سسٹم میں کیسے یہ فٹ ہوتے ہیں اس کے لیے اور اور, اور بیانوں میں نظام ہے یہاں پر نہیں تو سلسلے میں ابھی جو ساتھی کہہ رہے تھے کہ کنزرویشن کے لیے سب سے پہلی بات کیا نے کہا کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے تو میں اس کے خلاف نہیں بطور ڈاکٹر میں اس بات کو بہت وسیع طریقے سے جانتا ہوں وہ کنٹرول کرنے کے کتنے طریقے ہیں ان کے کیا کیا سائڈ افیکٹس ہیں کیا کیا نقصانات ہیں سارے میرے سامنے ہیں وسیع طریقے سے سامنے ہیں میرے سامنے ہے کہ الم نجر لڑ کے ساتھ ماتا کیا ہم نے زمین کو دونوں اور مردوں کے لیے کافی نہیں یہ زمین قیامت تک آنے والے انسانوں کی ساری ضروریات کو پورا کرے گی اور صرف زمین کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گی مردوں کی ضروریات کو پورا کرے گی جب صرف توانائی کے لیے لکڑی تھی اور کھانے کے لیے گلا جات تھے اور پہننے کے لیے روئی اور اون تھی تو وہ اس وقت کسانوں کی ضروریات پوری کر رہی تھی جب آبادیاں بڑھنے لگی تو لکڑی کی جگہ پر کوئلہ نکلا وہ روزگار پوری کر رہا تھا جب اور آبادی بڑی اور کوئلہ ختم ہونے کے بعد تو پیٹرولیم سامنے آیا اور اگر آج کے انسان کے لیے صرف روئی اور اون کو اور چمڑے کو اس کی لباس کی ضرورت کو پورا کرنا اور غلے کو جو ہے تو اس کی کھانے کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا تو آج کے انسان دھوپا مر رہے ہوتے اور آپ یہاں افسر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہو ہے آپ اس لیے کام بیٹھے ہوتے اور ایک ایک گھوڑا کپڑا افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ پیٹرول نے اس جوتا آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے وہ آپ کو کپڑا دے رہا ہے اور کتنی کھانے پینے کی جنوں کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ وسیع رہا ہے زمینوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا گیا جہاں تک کہ ایسا اصول آ گیا ہے کہ ایک بیکٹیریا کی ایک مسل ہے اس کو آپ ایک پیالے میں پانی ڈال کر بیکٹیریا کا قطرہ کپڑا سے نکالیں تو خود نائٹروجن کو ہوا سے لے لے کر آپ کو ہفتے میں ایک بڑا کیک بنا کر دے دے آج جب کہ آبادی اس جگہ کو پہنچی ہوئی ہے آج کے دنوں میں امریکہ جو ہے وہ لندن کو سمندر میں گرا رہا ہے اور تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کو مفت دیتا ہے اس لیے کہ اس کو ٹرانسپورٹیشن چارجز بچ جاتے ہیں وہ ملکوں پر ڈال دیتا ہے اور گندم کو گرا دیتا ہے اور ڈنمارک وغیرہ والے نے مرغیاں جو ہے سمندر میں گرائی کیونکہ ان کے لیے کوئی کھپت کی جگہ نہیں تھی اور نسل کمپنی والوں نے سمندر میں سمندری فوج کو پولیس کو کھڑا کر کے اپنے خوراک کے ڈمپس جو ہے وہ گرائے سمندر میں اور پولیس بھی کھڑی کی تھی کہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کا سمندر میں تلازم ہونا تھا اور گزرنے والے چھوٹے جہازوں اور کشتیوں کے ڈوبنے کا خطرہ تھا تو یہ نفسیات کا اصول ہے جب انسان کے سامنے مسائل آتے ہیں تو اس کے برین میں اسٹارمنگ ہوتی ہے اس پر دور جاتے ہیں تو سوچتے اس کے حل کا اور اس کا حل یہ نکالتا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے استداد دی ہے اس کو ضرورت کو پوری کرنا ہوتا ہے یہ تو امید طور پر بات آ گئی اصلی بات جو میں نے کہنی ہے وہ یہ کہ وہ موجودات اس میں فقط انسان ایسا ہے کہ اس کے لیے ساری چیزیں یہ سارا جو دائرہ کار ہے کائنات سے گھوم رہا ہے اور یہ انسان کے لیے وسائل مہیا کرنے کے لیے انسان کے سامنے سب بڑا مسئلہ جس کی بنیاد پر آپ سب لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی اورینٹیشن ہے تو ایک بنیاد پر ہے کہ انسان کے لیے وسائل کیسے حاصل کیے جائیں اگر ہم آپ سوچیں ہماری ساری ٹریننگ کا سارے فلسفوں کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کے لیے وسائل کیسے حاصل کریں اگر ہم صحت کے وسائل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ لوگ جو ہے ایندھن تو اور اور کے وسائل کی سوچ میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو وسائل حاصل ہوں یہی جو آج میں نے پڑھی اس تو میں نے تشہیر کر دی اس میں جو کہا گیا ہے کہ یعنی ماں ماں ہم آپ سے روزی عرض کا بدس کی فکر نہیں چاہتے ہم آپ سے عبادت چاہتے ہیں رحم اللہ اللہ کی حکومت البتی اللہ تعالیٰ خود بہت بڑا روزی پہنچانے والا ہے بڑی قوت والا ہے بڑا مضبوط ہے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے وجود بقا اور ان کی روزی اور ان کے وسائل یہ ایک قدرتی امر سے ہو رہے ہیں کوئی ہاتھی اپنے لیے اچھی جوڑنے کے لیے نہیں جاتا جنگلات کاش کرنے کے لیے نہیں جاتا کوئی غیر جو اپنی خوراک کا بندوبست نہیں کرتی اور یہ وہ برسانی سے جو ہے تو اپنے لیے کوٹ کا بندوبست نہیں کرتا ہے کیونکہ ان اللہ رضا وغیرہ المدین اللہ ایسا کچھ حکومت والا ہے ایسا روزی رسان ہے کہ اس نے نظام ایسا بنایا بنایا کہ انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوقات جو ہیں ان کی ہر ضرورت ان کو ہر وقت ان کے لیے پوری کہ موسم تھوڑا جب موسم سرد ہو تو میرا مسئلہ ہے یہ مویشی پالنے کا تو گائیاں میری جو ان کے بال بالکل چمٹے ہوتے ہیں جلد کے ساتھ اور وہ چمک رہی ہوتی ہیں وہی جو میں تم کو دیکھتا رہتا ہوں اس میں میکسیمم منیمم کلو میٹر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ میری آج کل اسی بڑے کہ ٹمپریچر کا صحت پر کیا اثر آتا ہے اور بڑے عجیب غریب اصول میں نے پائے جو اس میں وہ دیکھتے رہتا ہوں ان کے بال آہستہ آہستہ آس ان کے اندر بدلتا جاتا ہے جہاں تک جب برف باری ہو تو ان کے بال بالکل کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کوٹ پہنائے ہوتے ہیں اللہ نے کو پہنایا پہنائے ہوتا ہے اور وہ بالکل گرم ہوتے ہیں یہاں تک کہ بارش اور سب کی قدرتی بندوبست ہے فقط انسان ایسا ہے کہ اس کو اپنے وسائل کے بارے میں سوچنا ہے فکر کرنا ہے کام کرنا ہے اور ان کو اس کے وسائل کو حاصل کرنا ہے جب انسان کے سارے فلسفے وسائل کی بنیاد پر آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ساری چیزیں صرف ایک ہی قدر ایک ہی ویلیو کو لے کر آگے بڑھتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یہ انسان ہوتے ہوئے یہ گروہوں میں بٹ جاتا ہے اور اپنے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے ایسا خنخار بنتا ہے کہ دوسرے انسانوں کا خاتمہ کرنا ان کو تکلیف پہنچانا اور اپنے وسائل حاصل کرنے اس کے سامنے آ جاتے ہیں ضرور بات ہے کہ اگر دنیا کے وسائل کو طاقت سے حاصل کرنے کے بجائے تجارت سے حاصل کرنے کے اصول پر امریکہ آ جائے تو اس کو اتنا بارود نہ پڑے اور اپنے اتنے آدمیوں کو مروانا نہ پڑے اور دنیا کے اتنے لوگوں کو مارنا نہ پڑے بجائے طاقت کے تجارت سے وسائل حاصل کیا جائے انسانوں سے خریدا جائے یہ اس بات کو یہ لے لیں کہ اتنا کچھ تو خون کتنی بدمنی اور اپنی مصیبت کے دن پر گئی ہے یہ نہ ہو تو ہوزاد انسان یہ جو اپنی زندگی کا شوری طور سے گزارتا ہے سوچ کر گزارتا ہے منصوبہ بندی کر کے گزارتا ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے عام سوچ کے مطابق وسائل ہیں اس کا یہ فون نہیں کرتا ہے ان وسائل کے رسول میں انسان کو انسان کے سامنے دو اہم باتیں آتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک اس کے اندر رضائل پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک اس کے ایک اہم مقصد کے فضائل ہوتے ہیں فضائل کسے کہتے ہیں جی کہ مسائل حاصل کرنے یا جھوٹ بولنا ظلم کرنا فریب دینا تکلیف در پہنچانا دھوکہ دہی کرنا دوسروں کا نقصان پہنچانا اور من کی روک اختیار کر کے وسائل کو حاصل کرنا اس کو کہتے ہیں رزائل رزائل جو ہے یہ ایک خود چیز ہے جس کسی زمین کو آپ چھوڑ دیں بغیر کاش کے بغیر حل چلائے تو اس میں جھاڑیاں خود پید ہو جائیں گی اس میں سانپ بچی خود آ جائیں گے بڑے جنگل بن جائیں اس میں شہر بیٹھیے خود میں آ جائیں گے اور وہ سارے کے سارے ایک جو ہے ایک مشکلات کا ایک سامان پیدا ہو جائے گا اور اچھی بلی زمین ہے وہ ایک خاردار جنگل بن جائے گی جو کہ مصیبتوں کا ذریعہ ہوگا پریشانی ہوگا فضائل ایسی چیز وہ خود بہت وجود میں آتے ہیں اور فضائل انسان کے اندر ہمدردی ہو خیرخائی ہو دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہو اس کے اندر تواز و حاضری ہو اور اس کے اندر ہے نیکی کا جذبہ ہو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حاصل کرنی پڑتی ہے اس زمین کو کھودتے ہیں جوتتے ہیں اس میں تخم ڈالتے ہیں کس قسم کی چیزیں ڈالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فضیال فصلوں سے وجود میں آتی ہیں تو فضائل حاصل کرنے کی چیز ہے تو آپ جو ہے جی، اس میں وسائل کا اصول جو ہے یہ بھی ہے کہ یعنی وہ غیر ضروری بات نہیں ہے اس کو بھی ضروری قرار دیا شریعت نے میں صرف آئے پہلے جگہ پہلے درجے پر آ جاتا ہوں کہ عما خلق تو ذمہ انصاء اللہ علیہ انسانوں کو نہیں پیدا کیا اس بات کے کسی اور بات کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اب عبادت جو ہے وہ نماز روزہ تو اس کے اہم اور سب سے اونچے اعمال ہیں لیکن عبادت کا شہر ساری زندگی ہے ساری زندگی کو عبادت بلانا ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ وسائل کی کوشش ہمیں میں روکنا نہیں چاہتا وہ چاہے تو باقی گھروں کی طرح ہمارے لیے بھی روزی کا سامان غیر آزادی ہوتا ہے باقیوں کے لیے لیکن ہمارے لیے ارادہ رکھا دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کا استعمال ہو کر اپنے بارے میں اللہ سے فیصلہ کرائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں اس لیے آسمانی شریعتوں میں انسانوں کو زندگی گزارنے وسائل کو حاصل کرنے اور سارے چیزوں کے بارے میں نظام دیا جیسے اللہ نے نظام معیشت انسان کو دیا ایسے اللہ نے نظام شریف انسان کو دیا سارے شریف شریفیں لے کر آئے اور انہوں نے زندگی کے شعبے کے بارے میں احکامات بتائے آپ اسے عبادت جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں جس طرح بیت اللہ شریف پر جا کر حج کرنے کو کہتے ہیں اور جیسے روزہ رکھنے کو کہتے ہیں ایسے اپنے کاموں کو لائیے روشنی میں پورا کرنے کو ہیں آپ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بفر نہیں ڈالا میں آپ کے پاس عبادت کی اہمیت کر کے آیا ہوں کے بعد عبادت کی نیت کر کے آئے ہوں میرا آپ سے کیا نہ عبادت آپ کو یہاں کر بیٹھنا عبادت ہے شو لگانا عبادت ہے ایک ایک طرف کی سے عبادت ہے اس کے راج عبادت ہے اور اس وسائل کو جن نے انسانوں نے استعمال کیا اور جس میں کتنا فائدہ ساری دنیا نے اٹھایا یہ عبادت ہے اگر اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ حضرت رسوم کا ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ ہر یہ چیز عبادت بنے تو اس میں انسان کو زندگی کے شعبے میں اس کو عبادت کی نیت کرنا چاہیے میں اس وقت لگا ہوا ہوں میں اپنی مختصر کی شخصیت اور مختصر کی کے ذریعے سے میں سارے عالم انسانیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت کر رہا ہوں سب اپنے ذات کو اپنے خاندان کو اپنے ملکوں میں اپنے مسلمان برادری کو سارے عالم انسانیت کو سب کو فائدہ پہنچے سب کو فائدہ پہنچنے کی نیت کر رہا ہوں تو پہلی اہم بات جو آپ غرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جس شعبہ زندگی میں ہم اور آپ آ گئے اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں اس بات کو مدد نظر میں کہ شکر خدا کا کہ نوکری مل گئی ہے اس میں ہم نے ہم لان پیسے کمانے ہیں وہ تو حکومت ایک بنایا ہوئے نظام ہے اس اپنے سارے شہریوں کے لیے اس کو مدد کرنا ہے شہری کے لیے اور وہ تو ملے ہی ملے گا اگر ہم نے اس پہ عبادت خدمت خال اور اپنے فرائض کو جو ہے اس روڈی سے انجام دینے کی نیت کی تو ہمارے لیے عبادت کا شعبہ کھل گیا اور ہر روز ہو رہا ہے ہر روز ہم اس کام کو کر رہے ہیں آپ چند کی باتیں جو ہیں وہ اس کو سامنے رکھتا ہے جو ہم اور آپ سارے ملازمین ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے ہمارے پاس سب سے ہم وقت ہے جو ہم نے بیچا ہے حکومت پر معاوضہ لے کر آٹھ سے چھ گھنٹے ہم نے بیچے ہوئے ہیں آدھے چھ گھنٹے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اس کو ہم نے اس طریقے سے پورا استعمال کر لیا جس طریقے سے کہ مجھ سے مجھے اجرت دینے والا ادارہ جس کا چاہتا ہے یہ ہر روز شام کو اپنے اگر سوال کیا کریں اس وقت نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جو جی آپ اس میں بیٹھے تو دور کا رساس پڑے تو رساس پڑھنے کے بعد اس دور کا پر اس کو ایک ہر جو رائے نفل کا سواب ملتا ہے اور دورے کا ساتھ اور پڑھ لے تو اس کو سارے دن کے کام اللہ کام کرتے اور میں دراز سے میں اس سے پابند ہوں اور جب میں صبح جا رہا تھا تو وہ تھوڑا سا درد بھی ہوتا ہے میرا اس کے بعد میں دس منٹ کا ہمارے تو صاحبان نے کہا کہ آج صبح کی نماز پڑھ کے چلا گیا تو نماز ملے گی گئی آج سے دس اور درد بھی رہ گیا پہلے کہا جی حقیقت آج میری کلاس تھی اور پچھلی کلاس میں نے لی تھی تو اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ چند ایکسپلین کر کے مجھ سے کمزوری ہوئی مگر طلبا نے اس کو محسوس نہیں کیا لیکن سینٹ سبھی کو جانتے ہوئے جتنا ان کو دینا چاہیے تھا اس اسے میرے زمین میں تسلی نہیں کی تو لیکچر میں یہ پوائنٹ جیت رہ گئے تھے اور وجہ یہ ہے کہ سارا دن میں مصروف رہتا ہوں اور اس میں جو وقت نہیں ہوتا ہے تو آج مجھ سے میرا دل سوال کر رہا تھا کہ آیا آج نفل عبادت میں بیٹھنے سے پھر جو ہے پچھلے ہفتے کے ساتھ الیکشن میں کمزوری ہوئی کمزوری کا گزار کرے گا یا تم کمزور ہوگا تو آپ بتاؤ تو کیا گا تاکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں اس جائے تو میں نماز پڑھ کے جا کر کتاب پر بیٹھوں اور اس کو پڑھوں اور جب مجھے اس بات کا اندازہ جائے کہ میرا کانسپٹ کرسٹل کلیئر ہوا ہے تو تب میں کھڑا ہوں کلاس کے سامنے ورنہ میں نے اس وقت کو اس کا معاوضہ لے لیا تھا اس کو ضائع کر دیا کہا ہے کہ آدمی کا آئیڈیل ہوتا ہے میں سے جس سے جب آیا تھا تو ایک پرنسپل صاحب تھے ہمارے جو تھے وہ ریٹائرڈ بجے جنرل تھے اور مجھے ان کی بڑے آئیڈیل تھے میرا کوئی ان کی باتیں بڑی دلچسپ تھی جب چائے کی پہلے کے سامنے رکھی جاتی تو کہا تھا کہ سر کتنے چینی ڈالیں کون کی عمر کے لوگ تو یا تو کو شوگر کی گولی ڈالتے تھے وہ کہتے تین چمچن ڈالو تو تین چمچ کے لیے چائے پیتے تھے اور وہ اس کے باسٹھ سال کی عمر میں وہ دو گھنٹے لان ٹینس کرتے تھے دو گھنٹے لان ٹینس کرتے تھے جس میں وہاں سے وہاں تک دوڑنا ہوتے وہاں سے وہاں تک کوئی کو ساتھ پھولتا رہتے اور آٹھ بجے اندر آٹھ یعنی میں دس بات کو دیکھنا کہ پانچ منٹ کا مارٹ فون کی گاڑی شروع کر کے اندر ہو گئی پانچ منٹ میں اس کو اپنی ٹوپی رکھنی ہے کراکلی جی کا رواج اس زمانے میں تھا رکھنی ٹوپی اور اس سے لے کر اس نے ٹھیک آٹھ بجے اس نے کھڑا ہونے اندر آیا اور پھر کیا مزہ لگے جیل گیٹ کا پروفیسر ہے کہ کس گیٹ کا پروفیسر ہے اور وہ قدم تو رکھ سکیں گے لیٹ میں آج کل خود میڈیکل کالج میں ایک بجے چھٹی ہو جاتی ہے جو اصلی قانون ہے میڈیکل کالج کا تو ہماری جو کہ میڈیکل کی سلو کر رہے ہیں کیونکہ مریض آپ کو بتا کر نہیں آتا میں ایمرجنسی بتا کر نہیں آتی کہ میں آ رہا ہوں اور اگر ایمرجنسی تو آپ ڈاکٹر نہیں بنے تمہارے وقت میں صبح جا کر شام کو واپسی ہوتی تھی تو ہمارے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ تو صبح سے شام تک سب جو ہے یعنی یہ بات کنفرم ہوگی کہ کلاس اور ٹیچر ہیں کہ جب دو آتی میں کلاس ہو تو سارے افسر کہا کر کے دو دیکھ رہے ہیں پروفیسر کلاس لے دوسرے میں سب سے پہلے میں لوں گا اور تو اس کے سارے سینئر پروفیسر نے ایک ایک کلاس رکھی ہفتے میں دو آتی اور میں دیکھ رہا کہ دو بجے تک اس کے وہاں بولنا شروع کرتے تھے تین منٹ کا دو کرا دیں پتا تھا تین منٹ میں دو کرای شروع کرنی ہے دو دن اس کے میں بولنا شروع کرنا ہے اور میں گاڑی بتا دیکھ ہوں جب گاڑی تین بجے چھٹی تھی تو اس ہو جاتا اور آخری دن اس کا جو تھا من کا تو آٹھ آج دو بیٹھا دفتر میں اور دو بجے وہ نکلا چپا جی سے ہاتھ میں لایا اس نے دوڑ پا کر میں رکھ کر کر جا بیٹھ گیا یعنی یہ ہے جو انہوں نے وقت دیا ہے اس کی قدر قیمت اور اپنی زمین کو مطمئن کرنا کہ اس کا تم نے معاوضہ ادا کر جو تم نے لیا تھا اس کا بدلہ تم نے حکومت کو ادا کر دیا ہے یہ ہے جی اس کے بعد جو ہے تو ہم نے محکموں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو اس میں چگلی جھوٹ اور خوشامد یہ تین چیزیں محسوسوں کو بھون کی طرح کھا جاتی ہیں اور سمجھدار آدمی کو آپس میں لڑاتی ہیں اور صحتوں کو خراب کرتے ہیں مینٹل ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ چولی بات کیا کہی تھی آمد جو کمزور شخصیت ہوتی ہے وہ آمدی بن کر آپ کے پاس فوراً پہنچ جاتا ہے اور دوسروں کی چگلی کھا کھا کر اپنا سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جھوٹی معلومات ہم ہم کام جا کر سارے کام کو کرتا ہے ہیں اس میں ہمیشہ کے لیے ہر ایک بات کو سننے میں ہر ایک نہیں بندے کو مسلاتے ہوئے یہ بات ہماری لیے ضرورت نہیں آتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اویئر رکھنا چاہیے ان کی باتوں کو تو اپنے لیے معلومات سب سے دینی ہے لیکن کسی کی معلومات کو لے کر اس کو ایز سچ اسی طرح اپنے لیے بنیاد بنا کر آگے چلنا یہ بہت نسمجیے کمپنی کی بات اس کے لیے جو ہے تو آلات کے بارے میں تحقیقات کرنا اور انکوائری انکوائری کرنا آلات کی تحقیقات کرنا اس کو اپنے ذمہ لازم رکھے حکومان حکیم نے اپنے ہمارے اسلام نے اپنے بیٹے سے کہا یہ بیٹا تیرے پاس ایسا آدمی ہے جس کی دعا سے نکلی ہوئی ہیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ دینا جب تک فریق مخالف کو نہ دیکھ لو پڑھ سکتا ہے چار آنکھیں نکال کے آیا کتنا فرق ہوتا ہے خوش آمدیوں سے چغل خوروں سے اور جدوں سے اپنے آپ کو بچانا حالات میں تحقیقات کرنا اس بات میں اپنے انہیں لازم قرار دیں اور تحقیقات کے بعد جو ہے پھر صحیح فیصلے پر پہنچنا اور صحیح فیصلے پر یہ یہ کہ آدمی صحیح فیصلے کو نافذ کرنے کی قوت ہو اس میں شب شب کرنے والا آدمی ہے وہ نظاموں کو نہیں چلا سکتا واضح طور پر جب آدمی کو نافذ کرنے کی قوت ہو آج لگی بات یہ ہے کہ عزت نفس کا خیال کیا جائے آدمی کی عزت نفس مجروب نہ ہو ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے تو اس میں آدمی اپنے مقاصد کو حاصل کر لے اگلے آدمی کے لفظ نہ ہو اور اس سے پر میں پیدا نہ ہو تو خیر یعنی یہ ایک ترتیبی زندگی ہے اور اس کے بارے میں قرآن کی جیب غریب باتیں ہیں کہ داود رضان کے پاس کیس آیا ایک آدمی نے کہا کہ انحاظ آخی میرا ایک بھائی ہے لہو تو سو مت میں دنیا ولی اللہ ہے میری صرف ایک دن بھی ہے مقالہ فلم یا آدمی اگر خطاب ہوگی سو بھی لینا چاہتا ہے اور ظاہر بڑا بات نہیں ہے باتیں کرتا ہے سب میں وہ چھا جاتا ہے باتیں کرتے ہوئے تو اس کی بات کو سنا دعود الاسلام نے اس کو کہ لقت ضلع تم پر ظلم ہوا ہے فوراً جو ہے تم سے وہی نظر ہوئی یا داؤد اللہ کے اللہ کا حدیث میں صادق پہنچے میں نہ سوں سلاقت کا بلا ہوا اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں کی تفصیل میں بمایا تفصیل کہتے کہ خاص نفس کی کیا کر رہی ہے غلطی فیصلہ کرنے میں نہیں ہوئی تھی اتنی بات ہو گئی تھی کہ اس قریب کی بات سن کر آپ نے فوراً بیان دے دیا تھا کہ کسی کا ظلم ہوا ہے قریب مخالف انکوائری نہیں کی تھی تو اس کو بلا کر ان سے انکوائری نہیں کی تھی کہ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے آپ کا جواب دعویٰ کیا ہے اس پر اللہ تبارک سلا کریں لیکن سب وائدہ نظر سماجی آپ تو خلیفہ پر حق ہیں اور آپ خاص نفس کی پیروی نہیں کریں اور آپ کے حق کا فیصلہ کیا کریں اتنا اقاب اس پر آ گیا اتنا اسلّہ ناظر ہو گیا کہ آپ اس بات کی پیروی کرنی ضروری تو اس کے لیے باتیں ضرور ہیں میں ان ہیں اللہ اعلیٰ تصویر تصویر عثمانی ہے اور ایک تصویر ہمارے القرآن ہے اور انگریزی کی ہے تصویر مارکیٹ ہے ان کو آپ کو ذرا تھوڑا سا شوق ہو پڑھنے کا تو بردست آپ خود نتائج نکالیں گے باسوں کے اور حیرت ہوگی کتنی ضرورت کر آفس میں دو باتیں اور کہیں گے وہ یہ ہے پہلے تو تعلق رحمتہ اللہ کے کسی نقران نے بیان کیا کہ ایک بنی سائن پر یہ بات نازل ہوئی کہ ہم تم نے تعلق کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ تعلق تو میں مددار قبیلے میں سے مضبوط قبیلے میں سے اس میں سمجھ نہیں ہے تو کمزور قبیلے میں سے زیادہ اس اثر نہیں ہے گھروں کو کیسے مانے تو آج میں گیا کہ زیادہ ہوئی بستن کے علمی ورزش ہیں وہ تمہارے اندر جسمانی استدار کی وجہ سے اور علمی استدار کی وجہ سے وہ تم سب ہو جاتا ہے میڈیکل ہاں جی؟ فٹنس آدمی کی میڈیکل فٹنس ہو اور آدمی یہ کوالیفائی ہو جو باتوں کا محسوس ہوتا ہے یہ پرانی اصول ہے کہ آدمی میڈیکلی فٹ ہو اور آدمی علمی لحاظ سے بھی فٹ ہو تو واقعی جب وہ تعلق نے قوم کو لوگوں نے قوم کو چلایا ٹھیک میرا بہت خیر مانا نہ انجام دیے کہ ساری کام کو علیہ السلام کی دعا ہے اللہ خزان خزانہ حفیظ العلیم یا اللہ مجھے کے خزانوں کا جو ہے تو مجھے زمین کے خزانے دے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں تو مطلب کہ وہ جو ان کا جو اکنامکل سسٹم تھا اس کو جانتے بھی تھے ان کے اندر امانت داری دی تھی تو یہ خصوصیات ہیں جو کہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اور یہ ظاہر ہے کہ چاروں طرف نظام باطل پھیلا ہوا ہے اور ہماری ہمارے جو ہے ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ دو سو سال ہم نے غلامی گزاری ہے اور غلامی کے دوران آخر میں غلامان نے فتح کیا ہوا تھا کہ اس کی کلین ظالم حکومت زیادہ سال گزرنا دور کھجور کر سکتا ہوں اس سے طرح اس بات جب کے کا خطوہ ہو رہا تھا اور سارے علماء ہند نے خطوطہ دے دیا تھا اور تب کر لیے تھے ایک عالم اور مولانا صفر سے صاحب نے نہیں کیا تھا تو ان سے کہا کیوں نہیں کرتے کیا آپ انگریز کو زیادہ نہیں جانتے اس کی حکومت کو زیادہ نہیں سمجھتے اس کے وسائل کو چھیننا اور ان کو قبضہ کرنا کیا مسئلے میں جائز نہیں میں کیا جائز ہوتا ہے میں اس کو بات اور بات کو جانتا ہوں لیکن اس سے تمہارے معاشرے میں ایک بہرحروی پیدا ہوگی تو بہرحروی بہرحروی ہے تو درست نہیں ہوگی تمہارے ملک میں وہ بہرحروی شروع ہوئی اس وقت شروع سے چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے میں تو ہمارے میں رہا ہوں گیا ہوں جہاں ہوں نہیں دیکھیے تو ان کے اندر کئی ان کے بعد نہیں ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے ملک میں نہیں گیا اس کا انفراسٹرکچر جو ہے تو برطانیہ امریکہ کے برابر ہے پاکستان بہت کم ہے وہاں بہت دور دراز جگہ ہے تو وہ میں نے کہا کہ کچھ پاکستانی کے کارنامے یہاں پر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے ٹیلیفونوں پر فیل کیا کچھ جانتے کرا دیں تو ٹچ کیے ہوتا تھا ٹیلیفون چل رہا اتنے دل ہو رہے ہیں اور یہ تو پتہ نہیں چلتا میں کہا یہ کرتے کیسے کسی پولیس والے نے کھڑے کھڑے ہو کر تماشا کیا تو اس سے پھر معلوم کیا سب میں نے کہا پھر کیا ہوا تو انہوں نے کہا انہوں نے سسٹموں کو بند کیا دوسرا شروع کیا تو انہوں نے کہا اس کو ریپیئر کیا آخر میں کیا ہوا نے آخر نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کا ٹیلیفون سب طریقہ سے ڈائریکٹ ملے گئی ان دونوں ممالک کو اس کے لیے کال بک کرنی پڑے گی بولے کہ یار آپ تو ہوشیار ہیں آپ نے کچھ اس کا بھی بندوبست کیا ہوگا کو برباد کیا ہے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تو سفر والے ملک کا کوڈ کر لیتے ہیں اور سے میں نے جو بلاک لگایا ہوا ہے کوڑ پر وہ کھل جاتا ہے تو جب دن کے وہاں پہ ہیلو آدمی کر لیتے ہیلو کر کے بند کر لیتے ہیں اور پاکستان کا کوڈ مار لیتے ہیں وہ کھل جاتا ہے تمہاری کرنے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے کم سے بھی آگے کچھ ہے اور بھی کہتا ہے عجیب بات آپ کو سنائے کہ ہم لوگوں کو نائجیریا وغیرہ دھوکہ دیا بیٹھے والے اب تو جا کے نے کو کیسے کیا ہے تو میں وکیل کیسے رہا ہے ہم نے کیا انہوں نے میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈالر بیچنا چاہتا ہوں اور مارکیٹ سے دو چار روپے کم بتاتے ہیں تو پھر آپ کو مکان سو ڈالر کا آپ کو گڈی دے دے گا آپ گنیں گے اس گڈی کو سو گڈی آپ کی گنی تو آپ نے کہا کہ کتنا مکان لگا بتایا کہ اس ایک چھ ہزار روپئے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا سر میں ادا کرتا ہوں کٹر تین بار میں نہیں بھیجتا ہوں جیب میں ڈال دے گا اور پھر آگے چلا جائے گا پھر آئے گا کہ چلو یہ ہماری ضرورت ہے بیچ رہا ہوں مجھے چھ ہزار روپئے چھ ہزار روپئے وہ آپ آپ سے لے لیتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کر جیب میں ڈال دیتے ہیں صحیح اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے ایسے ایسے ساتھی جو ہے اصول کو لے کر چلنے والے ہوں یہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ اکٹھے ہو کر ایک ایسوسیشن بنے جو کہ کسی خرابی کے لیے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ وہ کہ حق کی وادت چلانے کے لیے زندگی تعلیم نہ اس طور پر اپنے سامنے ہم بات کو رکھیں کہ بہت ہی تعالیٰ ہمیں زندگی میں چلتے ہوئے ہمیں باغ میں لگے ہوئے اگر آپ جنگلات میں لگے ہوئے ہیں تو آپ میرے لیے عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ میں مجھے وسائل پہنچانے کی کوشش میں لگتی میں سیکھ میں ہوں تو میں آپ کو بہتر وسائل کے لیے کوشش کر رہا ہوں ہر رات ہے زندگی میں جو آدمی ہے سچ بات ہے میں ایک دفعہ رات کے دو بجے آ رہا تھا واپس گھر تو اس سڑک پر میں نے دیکھا تو کچھ لوگ سائیکلوں پر بڑی بڑی بوریاں ہیں اور وہ چلاتے ہوئے آ رہے ہیں دو بجے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ چور رکھوں ہو لوگوں نے قتل کر کے ان کے لگوں کو ٹکڑے کر کے بوریوں میں ڈالے ہوئے ہیں شاید جب گاڑی کے قریب سے گزری تو میں نے دیکھا کہ یہ افغانی جو آئے ہیں یہاں آگے بیٹھتے ہیں ٹمپوں میں وہ رات کو نکلتے ہیں کیونکہ رات کو جب رات شروع ہوتی ہے تو لوگ اپنے یہ پھلوں کے چھلکے ولکے سارے یہ جمع ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر وہ اس کو رات کے بارہ بجے تک جمع کرتے ہیں اور بارہ بجے سائیکلوں پر رکھ کر شہر سے آ کر یہاں آتے ہیں اور صبح یہاں پر ایک بھینسوں کا بہت بڑا فارم ہے ان پر دس دس روپئے کی ایک ڈیری بیچتے ہیں تو تیس چالیس روپئے ان کے گھر میں کما لیتے ہیں کیا ایک غریب آدمی کو روزی ہوئی بھینسوں کو وسائل ملے اور ان کو جو ہے تو ہمارے یہ جو کمیونٹی میڈیسن والے ہوتے ہیں جو کہ حفظان صحت والے ہوتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گندگی صاف کرنے والا اب اس کے اندر جو ہے اس نے آپ کے ڈسٹ بنوں کو جگہ جگہ سے صاف کر کے ان میں چار مشین کے پروش کے سارے چیز کو نکال دیا کو پتہ نہیں چل یہ رات کو سڑک پر بھگنے والا مزدور وہ آپ کے مچھلیوں کے پروش کے سائیکل کو ختم کر رہا ہے اور آپ کو صاحب کی صحت کا بندوبست کر رہا ہے اس کو آپ کے لیے مہیا کیا ہوا ہے یہ بھی آپ کے بادشاہ کے بھی کام کر رہا ہے آیا تھا بعد میں مچھیوں کا پرابلم بنا کتنی خوشیاں بچے بچے علاقہ ہے اور مکھیاں تو بات جان نہیں چھوڑتی اتنی مکھیاں ہیں ہمارے بڑے سینئر آدمی تھے تو وہ بہن سے ملا تو ان سے میں نے بات پوچھی بچوں کا حل کیا وہ ہوٹرنیشنل لیول پر کام کیے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب کوئی مشکل بات نہیں ہے ان کا جو ہے سات دن کا سائیکل ہے پرورش کا اگر آپ کے تھا میں ہر روز گندگی اٹھانے کے بندوبست ہو صاف کرنے کے بندوبست ہو دس دنوں کو یا دوسرے دن ہو یا تیسرے دن ہو تو بستا حل ہو گیا تو ایک میونسپلٹی کو کہنا چاہیے کہ اتنا آسان کام ہے اتنا اسپرے ہو ڈائری ہو لوگوں کو دست لگتے ہیں ڈائری ہوتے ہیں بچے مرتے ہیں اسپتالوں میں مصیبت بنتی ہے اور اتنا ڈامہ اتنی ہے کتنے وسائل خراب ہوئے جی کام پر جانے والا آدمی کا وہ بچے کے ساتھ جا رہا ہے اور اتنی سی بات ہے کہ آپ جانا نو تیسرے دن یا دس دن صاف ہونے چاہیے خوش ہونے چاہیے بھائی کے بیٹے تصویر میں دیکھیں کتنی مخلوق کی خدا ہوتی ہر صبح ایک آدمی نیا آ کر کالا بڑا سا پلاسٹک کا مشین میں بیٹھ جائے وہ گن میں ڈال دیتا ہے سارا ساری گندگی مشین میں ڈالی جاتی ہیں شام کو آ کر کھلا بیٹھ کر اٹھا کر کی گاڑی میں ڈال دیتا ہے اور دوسرے دن گیا تو بستی سے پانچ دس منٹ بعد جا کر اس میں سارا پھینک دے جاتا بس مسئلہ اور یہاں ذکر رہا تھا کہ ہمارے اس کے بعد کی دقت رہی معاشرے کا فرق ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اور اس کے اس کی خدمات کو منڈوز کریں ہم اس کو دیں اس کرے ہم سمجھیں کہ یہی آدمی کام کر رہا ہے تو آج کے نانی صاحب کا پروگرام تھا اس میں اتنی ہی میری وہ تیاری تھی ایسے مزید آپ لوگ کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو جتنا میرے بس میں ہوگا میں آپ کو جواب دوں گا دونوں کسی وکاسی نہیں کر دے گا سکتے ہیں شکریہ کر دوں گا ذرا جو کچھ کمپیوٹر ہو گیا کیئر کنٹرول کے لیے آپ کو سجسوسائٹی اور آدمی کے بارے میں سوچنے کی معلومات کریں گے ایک کا بندہ ہے کوئی جھوٹ ہونے کو بڑھے گی سر ہمارا مطلب کہتا ہے کہ آپ بندے کے بارے میں وہ سجسو نہیں پڑے گا اچھا۔ وہ بات میں نے غرض کی تھی وہ یہ تھی کو چلاتے ہوئے حالات تو آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو جو ہے باخبر بھی رکھنا پڑے گا تو تجسس جو ہے وہ خام خا بلا وجہ جو آدمی ایک کے آلات معلوم کرے دوسرے کے آلات معلوم کرے اس کو شریعت منع کیا ہے آپ اگر جو ہے سنتے ہیں وہ اپنے آپ کو آلات سے باخبر نہ رکھیں اور کسی آدمی کو شک کی نہیں شک ہو رہا ہے تو سب نہ کریں نظام ختم ہو جائیں گے لہٰذا یہ پکا آپ کی کتابوں میں میرے پاس آیا ہوئے مسئلہ ہے کہ یہ جو آدمی بہتری کے لیے اور ملک کو سدھارنے کے لیے محکمے کو درست کرنے کے جو معلومات کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ تجسس نہیں ہے یہ تجسس نہیں ہے تجسس اس آدمی کا ہے کہ وہ ساتھ تھا ہو کسی پڑی ہوئی ہے کہ کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے تو شام کو ساری شکایتیں لگانی ہے بیٹے کو اور شام کو اس کی پٹائی کرانی ہے اس سے اور نمک نمک کھڑا کرنا پیے تجسط سکے اور اگر کوئی آدمی کسی لگے نیتی کہ ساتھ کہ کوئی خطرات میں پیدا ہوں مشکلات پیدا نہ ہوں بات اگر کر رہا ہے تو یہ باقاعدہ فون کے بھائی یہ تجسس نہیں ہے اور دوسرا یہ پولیس والوں کو ہے کہ جو سی آئی ڈی کی رپورٹیں ہوتی ہیں ان رپورٹوں پر کوئی جو ہے عدالتی کاروائی نہیں ہو سکتی سی آئی ڈی کی رپورٹوں پر عدالتی کاروائی نہیں ہو سکتی اس بات کی کوئی جو وہ لگتا تھا کہ اچھی وجہ وجود میں آئے گی اس پر آدمی گرفتار کیا جائے گا جب انکوائری ہوگی تب فیصلہ سی کی رپورٹ جو ہے گائیڈنگ ہے وہ ایک بنیادی ہے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے لیکن وہ ہر نہیں ہوتی ہے اس کو ایک قسم کی امداد کے طور پر رکھے تھے ہمارے یہاں ایک تمہیں والا تھا تو وہ پولیس والے آئے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور جب معلومات ہوئی تو محلے میں جو بچہ اڑا ہوا تھا اس کا بنیادی کردار یہی نکلا تو پولیس والوں نے کہا کہ یہ کافی عرصہ میں رپورٹ تھا لیکن اس کے کوئی ہمارے پاس سارے پروف نہیں آ رہا تھا پھر اس کے بعد چونکہ پاس ہی اپنے گھر سے وہ ہوا تھا تو ہم نے سارے آدمیوں کو انکوائر کرنا تھا تو اس ہمارے پاس آیا پروف نہیں کچھ نہ سارا گھر کو گرفتار کیا تو واقعی اس کا بنیادی کردار نہیں نکلا تو ایرین کے پاس رپورٹیں ہوتی ہیں لیکن اس پر جو ہے عدالتی فیصلہ کاروائی نہیں ہوتی وہ میں ایک قسم کی بنیادی معلومات ہوتی ہیں تو تجسس بھی نہیں آتا ہے بات پوچھا اسلام میں یہ لال گوشت یا نظر کا شکار کا کیا حکم ہے اور دوسرے جو ہیں جو کریڈیٹرس ہیں پہ جو سن پچن والے جانور ہیں ان کو مارنے کا کیا حکم ہے جو آپ کو دار کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ شکار یا شکار کو جائز کیا گیا اور خزندہ ایک ہوتا ہے پرندہ پرندہ یا خزندہ خگندہ تین چیزیں ہیں جانوروں میں اپنے والے کو پرندہ کہتے ہیں جو کسی کو نقصان نہ پہنچاتا درندہ جو پھاڑتا ہے داغ ہے شکرا ہے شہر ہے بھیڑیا ہے اور پرندہ درندہ خرندہ سانپ بھی ہے اور ان کے یعنی، مارنے کا تو جہاں تک ہے یہ ہیں سانپ بچوں کے کا مارے اس کو بلا باز مارے سانپ بچو اور اس کے بارے میں یہ تو فوری مارنے ہیں ہے اس کو انسان کو فائدہ تو ہے نہیں کوئی بغیر اور نقصانات اس کے بہت زیادہ ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ درندے ہیں کہ درندے سے جو ہے تو اس کے حالات ایسے ایسے رکھے جائیں کہ اس سے آبادیاں محفوظ ہوں اور جس طرح کہ کسی انسان کو ڈرنے کا مقابلہ آ جائے تو پھر انسان کو ترجیح درجے تو اس کو ختم مخاتم کیا جائے آبادی یہاں ایسی شکار ہے ایسے پرندے ہیں کہ جو مفید ہیں بڑے اس کے لیے ہمارے ایکو سسٹم میں بڑے مفید پڑ رہے ہیں تو اگر جو بنیادی شریعت میں تو اس کا ایسا پابندی نہیں ہے کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے کی اصول یہ ہے کہ جو سال مملکت ہو ایسی بات جو بنیادی شریعت میں تو ناجائز نہیں حمالے اور ناجائز نہیں ہے لیکن اسلامی مملکت کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر جو طور تو حمال جائز ہے لیکن اس سے یہ خطرات وجود میں آ رہے ہیں تو اس کے لیے یہی کارن سازی کریں گے اس بات کو سامنے لا کر کارن سازی کریں گے اور اس بنادے کو بیان کریں گے کہ بنیادی لحاظ سے تو یہ بات ناجائز نہیں ہے اور حلال شکار حلال ہے سارے پرم و تجیل شکار حلال ہے لیکن اس سے جو کیڑے مکوڑے پیدا ہوا ہماری فصلوں میں تباہ کیا ہمارے جنگلات کو نقصان پہنچایا یہ ہوا اور اس کے تحت ہمارے لیے پرندے مشین ہے لہٰذا سفاجیت کے تحت حکومت یہ قانون سامنے لا رہی ہے لیکن یہ شکار بند کیے جائے گا ان کو حرام نہیں کرا دیا یہ حرام تشریف بھی اختیار ہے لیکن اس بنیاد کی وجہ سے اس کا شکار بند کر رہی ہے تو یہ کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور یہ پھر قانون جو بنایا جاتا ہے سامنے کا تو یہ بھی واجب ہو جاتا ہے اس کی پابندی جیسی واجب ہوتی ہے جیسے باقی شریعت کے واجب ہوتے ہیں اس کی پابندی کرنا اسلامی ملک کا یہ سارے افراد کے لیے پھر بچی ہو جاتا ہے ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے جنگلی حیات جی۔ جنگلی حیات کو ہمارا جو یہ بنیادی اصول ہے کہ ہر فائدے والی چیز کا تحفظ کیا جائے اور نقصان والی خدمات کو بچایا جائے تو انسانوں کے وسائل جس پر کی زمین کے بارے میں ہے یہ ایک اہم اثاثہ ہے جس میں جنگلات ہیں ہیں پرندے ہیں اور جنگلی چیزیں ہیں جڑی بوٹیاں ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور یہ یعنی ان کا تحفظ جو ہے تو یہ ہمارے فرائض میں سے فریضہ ہے اور ان کا ان کو ضائع کرنا اس اور حرام مکرو درجے مطلب کے کے نام ہے تو اس میں اس کا بارش ہوئی تو حرام ہوگی جبکہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے تھوڑا نقصان پہنچا رہی ہے تو مکرو ہوگی یہ باتیں یہ زیادہ طور پر پریشانی باتیں ہیں کہ اور یہ جنگلات کی زندگی جو انسان کی زندگی کے ساتھ کتنی مضبوط اور کتنی شو اہم اس کا کردار ہے تو اس وجہ سے اس کو اس کا بتایا ضروری ہوگا اور آپ نے اس میں تقریب میں کہا کہ انسان دو طریقے سے اپنے وسائل حاصل کرتے ہیں ایک رضائل کے ذریعے سے اور ایک بغیر کے ذریعے جو ہمارے وسائل رضائل ہوتے ہیں نجائز طریقے سے دور کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے تو اپنی بات کے مطابق توہین کرنا چاہیے جھوٹ فراب جو کدئی سے جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کو کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جتنا آپ اپنا پاس ہے آپ نے اتنا ایسا اقدامات کر لیے کہ آپ اس کا خاتمہ دن نہ کر سکے آپ کی اپنی نوکری چلی گئی بتایا تو کیا فائدہ ہوا اس کا فائدہ نہیں ہوا تو اس میں جتنا انسان کا بس ہو اس حد تک جو اس کا مقابلہ کرنے کی اس کو اس کو کہا گیا ہے کیا مجھے اس کمی کا کہا گیا ہے جو پروجیکٹ چل رہے تھے یہ نئی علاقوں میں جو کہا کہ ہمارے اس کو پڑ رہے تو نئی علاقوں میں یہ ہوتا ہے ٹھیک وہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ موجود کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے نیچے جو پروجیکٹ چل رہا ہے یہ جو پیسہ یہ آرام کا ہے تو اس لیے لوگ نہیں کرتے اس کے لیے کیا اصل میں وہ پیسہ تو حرام کا نہیں ہے اور وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں کوئی کتنی کتنی خراب این جی او کیوں رہا ہو کسی ملک میں جب جاتے ہیں تو ان کو کچھ مثبت باتیں آگے دینا ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے جنگلات کو بچا رہے ہیں ہم آپ کی صحت کا کام کر رہے ہیں آپ کے لیے میں کر رہے ہیں کچھ نہ دینا ہوتا ہے اور اس کو کرتے ہوئے اور کے ساتھ پر وہ کوئی خرابیاں جو کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں تو شریعت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ شریعت کو مبوط بنا رہا ہے تو سو ڈاکو کے پاس جاتی ہے تو قتل کرتا ہے فوجی کے پاس جاتی ہے اس کا سفر کرتا ہے شریف آدمی کے پاس آتی ہے تو اپنے مسائل زندگی کو اپنے مال کو بچاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کارخانہ دار جو ہے وہ حرام کر رہا ہے کہ بنا رہا ہے تو اس کو شریعت سے مضبوط ہے اور اس کو آگے کوئی خراب استعمال کر رہا ہے مرضی ہے تو اب جو یہ جو آپ کے پاس آ رہی ہیں یہ وسائل یا فنڈ ان کے پاس آ رہے ہیں آپ جیسے ہیں برے کر سکتے نہیں تم کی ہائی لیول کے فیصلے ہیں آپ یہ جو آئے ہیں ان آئے لیول سے اپنے فضائے اپنے جب اپنے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے فوائد حاصل کریں اور فوائد حاصل کرنے کے بعد ان کو نقصانات سے جتنا آپ کا بس سا کرنا وہ نام اور اس میں ایک آسان بات ہوتی ہے ہم یہ ایڈ کے بارے میں اویئرنیس آپ نے کرنا چاہتے تھے اور ہمارے یہاں پر ڈسکشن گاندھی جائد کے بارے میں تم کتنی تقریریں کیوں نہ کرو تم ترمیم کیوں نہ جب تک کہ گاؤں کی مسجد کا مل صاحب نہیں سمجھائے گا لوگوں کو تو یہ بات نہیں بنے گی اس لیے کیا کریں گے اس لیے یوں کریں کہ ہم سب کے لیے ایک جو ہے تو ورک شاپ رکھیں ورک شاپ رکھی ہم نے اس میں آنے والوں کا ٹی آئی ڈی اے ان کا اچھا کھانا ساری چیزوں کو کرنا اور ایسے آدمی کے پاس بھیجے کہ ان کو دیکھ کر ان کو خوف نہ ہو تو مجھے خاص طور تم اس میں موجود ہو گئے ان کو تسلی ہو کے یہ کوئی نہیں کرا رہے ہیں خیر ہم بیٹھے تو ان کو اس میں جو تو مسلط تقریبیں کی کہ ایڈ میں کیسی بیماری آئی ہے ایسے پھیلے گی اس لیے حالات ہوں گے اگر ہم نے معاشرے کو باخبر کر دیا اور خاص طور سے ہمارے ممالک کے ہمارے ملک کے لوگ بائیں ملکوں کو جا رہے ہیں ان دن ہمارے یہاں ایڈ آیا ہے یہ قطر دبئی سے آیا ہم یہاں جو کیسے ہیں ہمیں وہاں سے رسی ہوئے ہیں اور ان کا جو نقصان ہوا تو یہ ان کا تھا کہ اویئرنیس اگر پیدا کرنا تو آئے واقعی بیٹھے انہوں نے بڑی اچھی تقریریں کی خود انہوں نے پھر کی بڑی ہمارے سپورٹ کی ہے اس کو انہیں نے پھیلایا آگے لے جا کر تو اس میں اس طرح ہے کسی باعتبار آدمی سے جس طرح اعتبار کر رہے ہوں ان کے ذریعے سے ان کا ورکشاپ کیا جائے اور ورکشاپ میں جو ہے تو ان کو اس کو مستقبل بتا دیے جائیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور آگے لے کر بنائیں گے اس کو اور سارے جو فنڈز آ رہے ہیں تو اس میں مستقبل ضرور ہیں ضرور ہے اس کا فائدہ لیا جائے گا اور من کی سب میں آپ کو بتایا جائے آپ کے آپ کو ہو سکتا ہوں ہاں۔ یہ تو ان کی یہ تو یہی ان کی ایک تو خیر ان کے اپنے معاشرے میں ہی ہے کہ ان کے ہاں بڑا اس ڈول باغے پگ رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کے حقوق خواتین کے حقوق ان کو خواتین کو اگر ان کو جاب پر نہ تو ان کو تو روٹی دینے والا بھی نہیں ہے خا تک جو ہے وہ اس کی روٹی کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری لینے تیار نہیں ہے کو نہیں گے ان لوگوں جہاں یہ ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جس ہماری ان بنیادی قدروں کو توڑ کر جس چیز کو لانا چاہتے ہیں اس میں اور باہر نکالنے سے ان کو یہ ٹارگیٹ حاصل ہوں گے اس کے لیے وہ کرنے کے معاشرے کی مجبوریاں اور ایک ان کے کچھ ٹارگیٹ جو ان کے سامنے ہوں گے تو اس کو یہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ کہ یہ آئی لیول کے فیصلے آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ذریعے آپ کے ناطے جہاں جہاں کوئی چیز آ رہی ہے آپ اس کو درست طریقے سے انداز طریقے سے چلانے کی کوشش کریں جتنا آپ نے بس میں جتنا آپ نے اس میں مثبت اچیومنٹ کر لی یہی آپ کرنا کارنامہ ہے اور جو نہیں کر سکے گھر والا بھی بھولے ہم کو ہر جگہ جا کر ہم کو لڑ نہیں سکتے ہیں جتنا ہمارے بس میں ہوگا ہم اتنا کرتے رہیں گے چار مہینے کے لیے تبدیلی پلنگ کے پاس چلا گیا تھا کچھ کا کچھ حاصل کیا کرنا بڑی خوشی ہوئی انہوں نے کہا کہ جی، میں بس میں کس یقین کا میں نے حاصل کیا ہے کہ یہ افسر جو ہیں یہ میرا کیا لگا سکتے ہیں میرا کیا اور میں ان کسی کو نہیں مل میں کسی کو ہجامد نہیں کرتا کی بات اچھی ہے لیکن آپ کو کا طرح اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ آپ کب یہ کہہ رہے ہیں میرا کوئی نہیں بتا سکتے آدمی کوئی میرا کوئی نہیں بنا سکتے بنا چلا میں جیسے نکالنے کو لیں ڈاکٹر سے بنانے کے یہ میرا کوئی نہیں بنا سکتے ایک بطور آپ سب پڑھا کے میں اس کو سلام کروں تو ملوں اور اس کے ساتھ تعلقات رکھوں یہ کہ میری مہمانہ ذمہ داری اور سب پڑھا کے باقی جس طرح آپ یقین کہہ رہے ہیں کہ آپ یقین کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس طرح میں آپ کا یقین بتا رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ نہیں کر سکتے فائدہ بھی آپ کر رہے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا کہ یہ بات ہے اس لیے وہ جو ماتحت ہے اس کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ملے ہی نہیں اور بے نیاز رہا ہوا ہوں رسل کے لیے یہ کہ وہ اس کے اندر فرق اور پہچان ہو تو خوش آمدید اور صحیح آدمی کو پہچان سکتا ہوں کا محسوس ہوتا ہے اگر اس کو شکل میں یا کی شکل میں اس پر پیسے حاصل کیے جائیں اور وہ گاڑی کیے گئے اس انسان کو بلاو کی یا جن میں گرامیہ وقت دن میں رکھ کر دوسرا پیسے حاصل کرنا یہ ساری باتیں جائز ہیں یہ ساری باتیں جائز صرف یہ ہے کہ وہ جانور مردہ جانور جو ہے تو اس کو آپ بیچ نہیں سکتے مرا ہوا ہے آپ نے شکار کیا ہے مرادی کو اگا کر دیا اس میں مردار ہو گئی اور مردار کو بغیر مسلمان آپ نہیں بیچ سکتے لیکن ہاں یہ کہ آپ نے اس کو مردار کو بھی آپ نے اس کی کھال نکال دیجیے اس کو خوش کر دیا اور اس کو شکل میں آپ نے اس کو پیش کیا اس پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو پہاڑ لینا جائے گا نہیں کیوں کہ وہ شکل دوسری تازہ بڑی شکر میں اور جن جانوروں کو پرندوں کو وغیرہ رکھنا ہے ان کے آپ نے کھانا دانا پانی اس کا خیال کرنا ہے تو حق جائے ہو اس کا آج اس کو آپ پرندے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا دانا پانی ساری چیزیں اس جیو دے رہے گا ان کا وائلڈ ہے لیکن یہ کہ اس کو بھارت کی شریعت نے اجازت دی ہے پاس پر پابندی نہیں لگائی کہ آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں اب یہ وہاں پر ہے مانسرا کے پاس بوڈیال میں حکومت کا ایک وائلڈ لائف کا سینٹر ہے یہ سارے پرندے آپ یہ لگے ہیں میں وہاں پر کبھی نہیں گیا ہوں تو دیکھے ہیں میں نے تو بڑی سی جگہ بنائی ان کو تھوڑی چھوڑنے کی جگہ بیٹھنے کی جگہ نیچے پانی ساری چیزیں مہیا کی ہوئی ہیں اور کا سینٹر نے بنایا ہوا ہے اور ہمارے کچھ ساتھی اپنے گھروں میں رہتے ہیں ہمارے بال دوستوں میں مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے ایسے کے لیے بنایا تو کچھ تھوڑا چھتہ کوڑنا بیٹھنا ساری کرتے رہتے ہیں تو اس کی یعنی شریعت میں اس کو موقع نہیں ہے لیکن یہ کھلایا کہ کے حقوق آپ کیوں نہیں کریں گے تو اگلا اصول اس کو آپ رکھ رہے ہیں آپ کی حکومت کے آپ کے آپ کے اہم مفادات کو ایسے خطرے لاز ہو رہے ہیں ان سے قانون سازی کا اختیار شہر کے پاس ہے اسلام میں جب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو عظیم پر مفادات کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں اس میں نقصان ہو رہا ہو تو اس میں ایک اضافی قانون سازی کا اختیار اسلامی حکومت کو شریعت میں دیا ہوا ہے کہ آپ جو حکم کے بہت یاد کے لحاظ سے تو منع نہیں تھا لیکن آپ نے ان پر مقصد کے سامنے لا کر پر منع کیا تو اس کا اختیار آپ کے پاس ہے ہے یہ بات بہت یہ اس بات کو شریعت نے منع کیا ہے کہ جانوروں کو لڑایا جائے اور ایک دوسرے کو زخمی کرے اور مارے یہ بات ہے یہ جانوروں کے طرف سے بھی ظلم ہے اور یہ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ بھی نکھٹو قسم کا لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے ہمارے یہاں پر یہ تاکال ایک بڑا قصبہ ہے ہمارے جو بڑے زمیندار ہیں پشاور کے ان کا قصبہ ہے تاکال بڑے بڑے گزرے ہیں ان کے بڑے سے لگتی ہیں ان کی اور ایک جگہ ایک گزرا جس میں میچ ہوتے ہیں مرغوں کے مرغے لڑانے کے میچ ہوتے ہیں تو یہاں تک ان میچوں میں اتنی مخالفت میں آ جاتی ہے کہ مرغے تک لڑتے رہ جاتے ہیں آج ہی مارے جاتے ہیں تروالی پر اختلاف ہوا اور مرغا لڑتا رہ گیا اور آدمی قبر کو پہنچ گیا تو جانوروں کو جو ہے اس کو یعنی یہ کرنا لڑانا اور جانوروں کو ہے یہ پٹیروں کو لڑانا مرغوں کو کتوں کو لڑانا یہ جانوروں پر بھی ظلم ہے اور جو لوگ یہ کام کر جاتے ہیں یہ انتہائی نکھٹو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اور عموماً یہ بڑے سرمایہ دار نہیں اور لوگوں میں سے یہ لوگ ہوتے ہیں انہیں بات بدلاؤ سرمایہ رسائل کھانے پینے کا مطلب نہیں ہے اور کوئی اہم چیز زندگی میں سیکھی نہیں ہے کہ اس میں کام کرتے ہیں اور شہر کے خلق کرتے یا کچھ اور کام کرتے ہیں کے سارا رہ گئے ہیں کچھ سارا رہ گئے ہیں تو یہ جو ہے جانوروں کے ساتھ اس لیے مناسب ہے یہ پوری دنیا کے اس کے اس طرح شہری قانون کیا وہ شہر کے ہاتھ اس میں دوسری بات یہ کہ مسلم آپ آپ رہے ہیں غیر اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں غیر اسلامی مملکت کے قوانین ایک تو وہ ہیں جو عام زندگی کے ساتھ متعلق ہیں ایک ملک نے دائیں طرف کیبل چلانے کا اصول مقرر کر دیا اور اس نے مختلف ترتیبیں بنا کر آپ کو دے دی اس نماز روزہ شریف کے ساتھ کوئی طلب نہیں نکاح طلاق کے ساتھ شادی بیاہ کے ساتھ تلک نہیں عام زندگی کے بارے میں ان کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے غیر اسلامی مملکت کے قوانین کی پابندی ضروری ہوتی ہے عام زندگی کے فوائد کے ساتھ متعلق ہوں ان کے خلاف کرنا یہ بھی ایک شری جرم ہے اور ہے اگر وہ ملک آپ کے پرائیویٹ لائف اور آپ کی ضم کو داخل کرنا کب شروع کر دے تو اس میں پھر یہ کہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی رائے ہیں اور یہی باتیں ہماری ذہنی لازمی ہیں پھر اگر آپ ہمیں مضبوط میں کریں تو ان کو بڑی بتانی ہے کہ پہلے سمجھائیں بجائیں درخواست کریں ریکویسٹ کریں اور نہ ہو تو پھر آپ جو ہے تم سے پھر آپ اسے اگر کر کے چلے جائیں وہاں سے مدد کریں یہاں کوئی آلات نہیں لینا پہلے آپ نے خاص کر کے ریکویسٹ کر کے اس کو حاصل کریں اس میں یہ ہے لیکن دنیا کے لحاظ سے جو مفید قوانین ہیں یہ پابندی کا مگر قبندی ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے اب یہ ذرا سمجھ واقعہ ہو گیا نا تو اس کے بعد ہمارے خود بھی سے تمغر برطانیہ میں امریکہ میں اور مختلف ممالک میں ہیں تو وہ ٹیلیفون بھی کرتے تھے کو بعد میں مجھے بتایا کہ تمہارا ٹیلیفون کلفر بھی چیک ہے اور تمہارے ہے کمپیوٹر پہ چیک لگے ہوئے ہیں تو اس بات کا خیال کرنا میں کہا اللہ کا فضل ہے کہ مجھے جو ٹیلیفون آتا رہے میرے پاس اسلامی تعلیمات ایک بڑی بڑی چیز موجود تھی میں نے اس کو اتنی بات کی میں نے اسے کہا کہ انہوں نے کتنا ظلم کیوں نہیں کیا ہو آپ نہ ہوں اگر ڈاکٹر اور اسپتالوں میں نہ ہوں کتنے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں ان کا لائق ہے اگر دکانوں پر ہوا جو زندگی کے شعبے میں ہو تو آپ نیور ایڈاپ نیگیٹو ایٹیچیوڈ دس پیپل کیونکہ وہ اگر نیگیٹو ہو کر ہم پر ظلم کیا ہے تو ظلم میں لے کر ہم آگے بڑھیں پیس سوالات ہے تو خطرناک سے خطرناک پر ہوتے جائیں گے اور مشکلات در مشکلات پیدا ہوں گی اور ان کی اس طرف سے اگر منفی آلات ہیں تو آپ مثبت آلات اختیار ہیں آپ جینے بیٹھو گے تو اس کا بڑا اچھا فیصلہ مجھ سے اور اس کے بڑے ہمارے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوا زندگی میں پریشانی مزید تکالیف کے دروازے میں کھلے اور باقی ممالک کو اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس جو لوگ رہ رہے ہیں یہ دہشت نہیں ہے بلکہ بنائے تو ہم مان والے ہیں خود اپنے کچھ کمانا چاہتے ہیں تو ہمیں فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایسی مملکتوں کے قوانین میں یہ تمام مفادات کے ہیں مفاد جامع کے ان کی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے ہاں۔ میرا ہے اور اخبار اور شام تک دعائیں مار ہیں لیکن انہیں قبولیت کی اثر نہیں ہوتی اس کی وجہ سے اگر میں قبولیت کی شرائط ہوتے ہیں شرائط جب موجود ہوں تب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس بات پر عام طور سے مسلمان تکالیف میں مصیبت میں پریشانی میں ہے کافر آگے بڑھ رہا ہے اور ہم سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ جس بات پر ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اس معاہدے کی شکل ہم نے پوری نہیں کی ہوئی ہیں اس میں ہماری اپنی زندگی میں بہت کمیاں ہیں اور بہت یعنی خرابیاں ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور جب تک وہ کمیاں خرابی ہو تو کبھی وہ بڑا خیالات نہیں ہوتے ہیں لیکن دعا ضائع بھی نہیں جاتی جب آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دلا رہی ہوتی ہے تو جس کو مانگ رہے ہو فائدہ اگر سن لائے تو کوئی اور فائدہ اس لے سکتے انسان کو ہیں تو اگر نہ بھی ہو رہا ہو تو ایک دعا کا اہم فائدہ سکون ہے تو تو انسان کا ہوا ہی باقی شریعت کے بارے میں یعنی ذرا بیلنس معلومات تو علماء اکرام کے پاس نہیں ہے بات ہے اور باقی ہم جو ایسے ماہرین سے ملا یا ان کی کتابوں کی پڑھا ہر بات کا ضابع میں امرگا کمیونٹی پروگریس ہمارے شہر میں ہر ایریز میں شہر میں یہ بیسیکلی آتے ہیں انوائرمنٹ کے اچھا۔ بہت بڑا فارمنٹ ہو جائے جو under women and development project یہ میرے اندر اصل ایکسپیرئنس ہے میں نے دیکھ دیا کہ جو آبجیکٹو ہوتا ہے ایسا ہے آبجیکٹو وہ تو کیوں نہیں ہوتا اس کے جو پھٹ جاتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتے اور نہ وہ ہمیں دیتے ہیں کبھی ایک بہانا بنا کے کبھی دوسرا بہانا بنا کے کبھی ہم پاکستان جو پاس ہیں وہ نہ کرتے ہیں کبھی وہ نہ کرتے ہیں کبھی ڈیلیور کے پاس لیکن جو مخصوص ہوتے ہیں جنرل کے لیے ون ڈیولپمنٹ کے لیے جس کا میرا ہے کہ بے کا مقصد ہے کہ ہمارا جو فلم سسٹم ہے اس کو ذرا کیا جائے وہ ہوا ہے اب اس گورنمنٹ گورنمنٹ ہم یہی کہتے تھے کہ آپ کیا کریں آج میں پہنچا جانا کہا لیکن الٹیمیٹلی ایک ایشیا میں ہر ہو گئے اب کس پہلے آدمی چل رہے اس میں میں آپ کو بتایا نا کہ وہ اس میں حکمت عملی کرنی ہوتی ہے کہ وہ یہ تو واضح باتیں ہیں کہ ان کو آپ ان چیزوں کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے آپ اختیار بھی نہیں ہے تو عالمی سطح پر میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں پر لڑکی جب پندرہ سال کی ہوتی ہے تو سیکس شروع کر دیتی ہے جب اس کو ایسا آتا ہے تو تین چار بچے پیدا کیے ہوتے ہیں ایک بچے اسٹائل کی پراپرٹی جاتے ہیں اور پھر کالے لوگوں کا یہ حاصل کر دیں گے پانچ فیصد ہم دے رہے ہیں جو کر رہے ہیں آپ نے ان کر لیا تین بھیا تھا گئے ان کے برتن گھر میں برتن دھونے کے لیے صفائی کرنے کے لیے پودن کے لیے موقع مل جاتی ہے اور جب تک اس کی صحت ہوتی ہے کرتی رہتی ہے جب اس کی صحت جواب دیتی ہے اس کو پوچھنے والا نہیں برا حال کا برا حال ہے اور اگر یہ کوئی اسپتال وغیرہ نہ بنائے ہوتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تو وہ کو کہتے ہیں کہ کسی بات ہماری جیسی زندگی ہوتی تھی جیسے تمہاری زندگی تھی ہمارے جو پاکستان میں گئے گھر میں دادا بھی ہوتا ہے بیٹا سارے سارے مسائل کو کٹھا حل کر رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں ان کو بہت حضرت ہوتی ہے کہتے کہ سوچ ایک زمانے میں ہمارا جو ہے تو ہوتا تھا جو تباہ ہو کے درمیان رہے ہے تو اپرادی کو پتا چلتا ہے کہ ان کے کتنے دکھ ہیں ان میں پلان کتنے زخم ہیں ان کے جن کو چاٹ رہے ہیں اور ہم اور آپ جو ہے تو کم مسائل میں ہوتے ہیں کتنے مزے اڑا رہے ہیں کتنی معیشت زندگی ہے ہمارے جو خاندانی نظام ہیں تب یہ کہ یہ ابھی جو سبھی چل رہی ہے ہمیشہ کے لیے انسانوں کو منظم کرتا ہے نظریہ تو نظریہ ایک منظم نے منظم کیا انسانوں کو اور پھر کے مقابلے میں آئے وہ رہے آپس میں کہ منظم زیادہ نیچرل تھا وہ فیل ہو گیا آپ کا ڈبل آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے تو وہ ہے اس کے پاس وسائل ہیں تو اپنا ان کا اندازہ ہے کہ پچاس سال ساٹھ سال سو سال کے بعد اب یہ وسائل جو آپ دے رہی ہے آپ جو روڈ وسائل ہیں جو ہندوستان کے پاس ہیں کے تیل کو دیکھیں ہندوستان کے وسائل کو دیکھیں آگے باقی دن کے وسائل کو دیکھیں آپ دیکھیں مستقبل میں جس کے پاس پیٹرول ہوگا اس کا کردار ہوگا جو وزر نہیں ہوگا اس کو متوجہ کرنا پڑے گا آپ آئیں پیٹرول مہینے سے ختم تو کیا ہوگا ٹینک جیپ گاڑی ٹاپ جہاز سب انہیں پر کھڑے رہیں گے جو ہے تو بینک گھوڑا گائے کی طرف مڑنا پڑے گا ٹریکٹر کا کھڑا رہے گا اور پھر جو ہے تو برسات تلوار اور کی طرف پڑے گا اور پھر جو ہے تو آبادی کس کی کتنی زیادہ ہے اس زیادہ بڑے بڑے شیو کرنا ساری چیزوں کو یہ ساری باتیں آتی ہیں اب یہ کہ خیال پر تو ہماری رات کی تو اپنی منصوبہ بندیاں نہیں ہیں بات سے ہٹ جائیں اپنی پوری زندگی سے ہٹ جائیں جب ہٹ جائیں گے تو پھر ان کو قرم کو ہٹا دیا جائے اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کے جو مذاہب ہیں بجائے اس کے کہ مذہب تعمیری شخصیت اس لوگوں کے بجائے مذہب ذریعہ سرکار ان کو بھیج دیا جائے اب آپ بتائیے کہ ایک فرقہ کھڑے ہو کر دوسرے پر لڑنے ٹکایا پیڈ نے رہے ہیں لڑنے مرنے مارنے کا اب آپ اس اسے لگا کر پوچھیں کہ آیا اس چیز کا آپ کے معاشرے کو آپ پیار کیا اس نے کہاں بیٹھنے کا ٹھنڈا بنا ہوگا بیٹھے نہیں پر بیٹھتے ہیں اگر نے سنکھا بنا کر بیٹھتے اس کو اندازہ ہوگا تو جتنے میرا سارے کوشش میں کر رہا ہوں اس کو داری بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ تعلیمی شخصیت کریں اگر مثالی اسلامی شخصیت بنائیں تو اس کو دیکھ کر کو کس ہوگا اور اگر ایسے اسلامی فرقہ غلط بھی کر گیا ہے تو اس کو نظر نہیں آ گئی آپ اندر بھی امدادی خرخائی سے اس کو سمجھائیں بنایا جائے اور جب وہ سمجھ گیا تو اس کو چھوڑ دے گا نہ سمجھا تو ہم اور آپ کی قبر کے آخر کے جنم لوگوں سے ٹھیکے جا نہیں ہیں میرے دن یہ تو نہیں کہ میں ٹھیکر جائے کہ میں اس کو جنم لے کر جھڑ پاؤں گا پہلے تو پھر کر دی اس کے ارادے پر چھوڑا اللہ نے اس طرح ارادے پر چھوڑا ہے آپ سمجھا دیں اسی طریقے سے اس کے بعد آدمی نہیں سمجھ رہا ہے اس کو چھوڑیں ایک ملک کے شہر لوگ کو آپ آپ نہیں کہ آپ آپ اسے مرنے مانیں کے راستے پکڑیں تو وہ آپ کے نظام ایسے ٹوٹیں گے کہ مذہب آپ اسے قبر لیتے گئے اور آپ کی مذہبی اقدار جو ہیں مذہبی اہم کام جو ہیں ان سے آپ ہٹ جائیں اور ان کو آپ چھوڑ دیں اگر آپ اپنی جیسے سمجھا لڑنے پر آ جائیں تو آپ مغلیہ کے اور عقیدے کے لحاظ سے ختم ہو جائیں پھر آپ کا ہوں گے انسانوں کا لیڈ ہوگی چار لہر پڑنے کا گروہ ہوگا ان کو کوئی ہاتھ میں ہاں کر لے جائے گا تو یہ ہے اس میں گروہ یعنی سطح پر جائیں سر آگے باتیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ کا یا کرنا بھی چاہیں تو خود کروا کرواتے گی ان کا ایک ہوا کہ میں اپنی زندگی میں جائیے اردو کو ایکسپلور کرنے والے تھے کیونکہ بڑا وسیع زمین ہے صدر میں تھرا منتقل کیا اتنی وسیع زمین ہے کہ پانی ہوا تو اتنی زمین آپ چلے لوگ آئیں کہ ساری نیچ کام کھائے تو ان کو جو ہے تو ان کو ڈانٹ پلائی گئی چار کو فصل زمین جانے کی ضرورت تھی ان کو روکا گیا ہے تو آپ کی کیا آپ کے ساتھ ساری فصلوں کا ڈیٹا جو ہے یونائٹیڈ نیشن کے پاس ہوتا ہے آپ کے جنگلات کا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے تکے ہر چیز کا ڈیٹا ملا آپ کو آپ کے آپ کے دو ہفتے اگر آپ کو پیٹرول نہیں دیا جاتا آپ کا اسٹاف دو ہفتے ہوگا نہیں ہوتا اگر آپ کا ملک جم کرنا چاہے تو آپ صرف دو ہفتے کر سکتے ہیں دو ہزار ہزار پیٹرول نہیں ہوتا باہر کی سطح پر ایسی منصوبہ بندی سے ساری دنیا میں چلایا جا رہا ہے اور بھی جا رہی ہے تو ساری دنیا کو ملا رکھ کر اس طرح کر رہے ہیں اس میں بعض اوقات ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی اگر ہم اس سے بات بھی کریں تو اندازہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی بات کو میں سمجھتا ہوں اور میں بھی اپنی طرح مسلمان میں اس کو کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ مشکلات آ گئی ہیں کہ ان کو میں پار نہیں کر سکتا تو یہ باتیں ہوتی ہیں اس میں اس طرح ہے کہ وسائل میں اس طرح تھا کہ اگر کافر کے پاس پانچ گنا تھا تو اس کا ایک گنا وہی وسائل مسلمان کے پاس نہیں تھے اور اس وقت وسائل کا فلاوت وہ نہیں ہے اس وقت کا تھا اس وقت کا یہ ہے کہ وہ وسائل کہ جو حیرت انگیز آپ تک مسلم اور کافر کے پاس ہمارے آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں ہاں؟ اب یہ وہاں کا نشور پڑے یہ کرتے رہنا تو کہہ سکے یہ شریعت کیسے آئے ہیں میں نے کہا اس کا پیک جواب آپ کو بتاتے ہیں بیو دان کو مارنے والا موبائل آپ کے پاس شری کریں گے کی اسلامی ضرور کا خاتمہ جو ہوا تو کہ بیو کا کیا ہوا ان کے پاس تھا ان کے پاس نہیں تو مارنے کے وسائل بھی نہیں کے پاس وسائل کتنا تفاوت ہے یہ باقاعدہ صرف مسئلہ ہے کہ اگر آپ داطر نظام کو آپ اپنے وسائل پر نگاہ ڈالیں گے ان کے سر پر نگاہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کبھی یقین ہے کہ باطل نظام کے طور پر آپ حق کو لیں کم کے ذمہ فرض واجب ہے ہیں یقین ہے کہ پھر آپ کا جگہ یہ چھاپ رہ جاتا ہے کہ اپنے ایسا ہے کہ آپ اپنے وسائل کو ان کے وسائل سے لڑائیں آپ کا توجہ خاتمہ آپ کے سفر اور ان کو آپ کو شک سامنا پہنچا سکیں ایسی جگہ پر اپنے وسائل کو لڑانا پھر یہ غیر اور اس میں عام طور پر جو باقی تقریب میں کہہ دیتے ہیں نا کہ ہے ایمان کی قوت کے ساتھ احترام لڑ رہا خوش لیکن ہے کہ ایمان کی سے لڑ رہا ہے لیکن وسائل میں ایسا تفاوت نہیں تھا کہ جو آج کا اس وقت کا ہے لیکن آپ کو یہ ہمارے یہ ساتھی پوچھ رہے تھے نا کہ آج کے دور میں اسلامی طاقتوں کو اپنے اور ان کے وسائل وسائل کو تولنے میں بھی غلطی ہوئی ہے کہ آدمی جو مسلط ہو گیا تو سب تو دیکھ کے بعد اپنے وسائل اور ان کے وسائل میں کوئی ریشو ہو ریشو ہی نہ ہو کہ آپ تو مکمل تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو آپ کو نقصان نہ پہنچائے اس وقت تک پھر جو فرسٹ لائن ہے ڈیفینس ہے سیکنڈ تھرڈ لائن پر آ کر منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے اور مدم کروں لڑ سکتے تھے یاد کر سکتے لڑ سکتے تھے لیکن مدم کرنا کسی طرح سارا زندگی میں یاد نہیں ہوا ہے ان دماغ کی یاد نہ اس نے کہا کچھ وہی ناگر باقی مسئلہ آپ کو نیچے رکھو اور نماز قائم کرو تو اس بار جو ہے لڑنا نہیں کہتا ہوں تو اس بار اس وقت جو چند آدمی تھے ان تیس پینتیس آدمی تھے وہ لڑتے سارے کے سارے ختم اور کوئی کنویں مل رہی اس طرح سال منصوبہ بندی میں رکھے رہا بہت سارے مجھے لگے اور اس کے بعد پھر جو ہے تو اگلا اگلا جان اس کی ہوئی تو اس میں یہ ہماری طرف لوگ جو ہوتے ہیں نا ہم تو بڑے گرو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنی کی کسی جن کو ہم دیکھا ہی ہوتا ہے سارے کوئی آدمی حرکت کرتا ہے اس کو لگا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مہینے کا دکھاتی میں کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی اگر نیگیٹو ہوتا اپنی اپنے کے ساتھ تھوڑے ایسے ٹکراؤ خراب کرنا ہے کہ نہ ہمیں فائدہ ہو نہ ہماری حکومت کو فائدہ ہو نہ ہمارا ہمارے کو فائدہ ہو کوئی ہاں؟ کوئی بات کو دیکھ لیجیے پاپ انس کے سے جیو کو ختم نہیں کر سکتے آپ اس میں کام کرنے سے گے تو آپ اپنے لوگوں کو ان کو جو کرایہ سے معلوم کر دیں گے یا گاؤں کا ایک آدمی خاص سے انڈیا میں کام کرتے اس نے پندرہ ہزار روپئے مزار کمائے وہ چھ دو سال کے بعد گاؤں میں سچیو کو پہنچ کیا تو فیصلہ کوئی شخصیت نہیں ہے اس آدمی کو میں نے تکوا اختیار کرنے کے لیے دکھایا تھا تو اس کو کوئی نقصان ہوا کہ آپ اپنے اپنے بال بچوں کو نہیں سنا نقصان ہے آپ کو دوسرے ایک اس کو تو کر اس کو تو کر وہ کر ہی کر رہے ہیں معیاری آدمی نے اس کو آگے کیا تو اس نے سارا نقصانات کو پھیلا دیا ماشاء اللہ آپ کا آدمی آگے آیا ہوتا تو کچھ بھی نقصانات کو روک سکتا ہے اس میں اس کے پاس نہیں سکتا ہے اس نے کر لیتا اس میں اس طرح یہ میاد طے کہ مثال سنانی کے میں گھر پر بیٹھ گیا تو میری چھوٹی بچی نے مجھے اس طرح فارما دیا کہ میں مسلم اسکول میں یہ فارم دیا گیا ہے اس کو سلجا نہیں آتے تھے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں کہ نہیں ہے آپ کے تعلقات باتیں کرنے تک ہیں یا چھونے تک پہنچے ہیں آپ کے تعلقات کسی تک پہنچنے کے نہیں پہنچے ہیں آپ کے تعلقات اس طرح بھی کچھ نہیں کے نہیں ہے یہ بالکل پرسمت میں ایک کو فرم دیا باقی لوگوں نے کوئی بات ہو جائے سارے لوگ مجھے سے رابطہ کرتے ہیں کہ رات صاحب یہ اور آیا سردار تھا بڑا بسایا انہیں نیشہ بھی کتنا گرا نہیں ہے کہ جو اسکول میں ہمارے بچوں سے سوال کر رہے ہیں تو جب وہ دس تلسر بندے کی یہ کیا تھا ان کے خلاف جو ہے تو بڑا اندر ہو گئی ہیں کوئی اس میں کچھ لڑکی میرے پاس آنے لگی ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارے لیے کوئی اس اسکول دعا پکڑائی ہے آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں آپ کی جاتی نہیں بڑے ادب سے بڑی پردہ ودا کر کے پھر جو ہے تو نے کہا کہ میں ہماری ایک درخواست ہے آپ سے اگر آپ منظور کریں ہماری ایک این جی او آیا اس میں ہمیں ایک فنکشن کر ہیں تو اس میں اگر آپ ایکسپینڈ کر لیں تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے میں نے کہا آ جائیں کل تو میں ایک انکل ہوں چلے گئے وہاں تو بہت بل فور فاؤنڈیشن تھے تو اپنے اس گناہ کو دھونے کے لیے انہوں نے یہ ترتیب اختیار کی تھی اور وہ انہوں نے فنکشن رکھا ہوا آرام سے چلے گئے وہاں تو اس کے ہے ساری انٹرنیشنل نمبر کی ان کی جو جرمن اور ان کی جو انتظار کی وہ آئیں گے خیر ان کی اسپیچ شروع ہو گئی اب جو والے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہاں یونیورسٹی میں eighty percent people are heroin addict intestine the life intestine them sir اور یہ اور آپ کو تباہ کر رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں اور وہ ان کو ان کو کام کرنے ان کے لیے ریبیٹیشن کی ضرورت ہے ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے فنڈ دیے جائیں کہ ہم کام کریں گے اور جس کی اسپیچ ہوئی تو میں ہم ریل ڈال میں ایک نیا بنایا گیا تھا ایک نمبر یونیورسٹی کا پروس تھا اور ایک جو ہے کہ سرکار کی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر صاحب تھے یہ پروفیسر صاحب ہوتی اس کے ساتھ یہ بہت کچھ یونیورسٹی ہوا تھا کہ پچاسی پرسینٹ پیپل ہیں ہمارے یہاں تو نہیں ہے اور یہ بات ہے کہ جرمن عورت نے فرم سے کہا کہ چوبیس سو یو آر اسپیکنگ آپ کس طور سے بات کر رہی ہیں آپ بتا سکتے شمار کیا ہیں اگر تو یہ بات کی بات باتیں فکر کر ریسرچ کی بات کی کوئی آدمی بات کر رہا ہے اس کا بیٹا کیا رپورٹ کی کیا بات ہے تو اس کو اس لگوات کر دیا نیا نمبر آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ملک مجھے بھی یہ کرے گی تم کے بڑی تمہیں بلکہ ہے تو زیادہ بات ایسی کرنی چاہیے کہ جو اس کا کوئی سواد نہ ہو سکے تو میں نے کھڑے ہوتے ہی جانے نیئرلی ٹو تھاؤزینڈ پیپل تین دفعہ مہاراج مارتے ہیں کہ پندرہ سال میں جمع پڑھنے آتے ہیں ایک آدھا گھنٹہ پہلے کرتے ہیں پچاس آدمی میرے چھ درس ہوتے ہیں آپ کے منس میں آتے ہیں تو کوئی پچاس سال میں ڈیلی ہوتے ہیں تو تین سال میں یہ ہو گئے دوسرا ہمارا تصور کے سلسلہ میں ذکر ہوتی ہے اس میں سو آدمی ہے سو بیس آدمی پچاس آدمی ایسے میں ڈیٹا اپنا کر لیا میں نے کہا کہ آیا بھی آئی میز thousand people not a single person out of teaching گھر گھر میں اور مجھے نئے بعد میں مجھے خراب نہیں کرنا چاہتی اور مجھ پر اعتراض خراب کسی نہیں چاہتی تو اس نے کہا کہ ویل میں بھی پیپل آف یور کمیونٹی ہوا آر کرٹی مسلم وہ میں بھی ارینج نہیں کے طبقے کے لوگ جو کہ عمل کرنے والے مسلمان ایسا سکتے ہیں کہ مسائل کے لیے پرابلم نہ ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ شکر ہے کہ ایک بات کو آپ نے تسلیم کیا کہ کیسٹین مسلم کا ہیونگ ہم پرابلم خیر مجھے اس میں پیدا ہوا کہ وہ برہم عورت بھی چاہتی ہے کہ یہ یہی کریں آدھا شمار دیں اور ان کا فنڈ ہے اور یہ بیکار متعلق لگے ہوئے ہیں بلکہ ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈ ضائع ہوں یہ کھائے جائیں اور ان کے اندر ڈرا نہیں پیدا ان کے اندر بہت بد کیا ہے اور کوئی مقابلہ تو نہیں باقی پڑیاں ختم لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان ہیں باقی سارے جانور ہیں اپنے جانوروں کو کھڑے ہونا پڑے ہوئے دیکھیں اس باقی دوسرے انسانوں کو تو اس کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کی پر نکل جانا تو غیر جاتی کو ذمہ رہنے کا نہیں ہے اس قسم کو سوچیں ہیں مسٹر یہ موجودہ حکومت کی جو ٹرنائزیشن اب گورنمنٹ تھوڑی تھی تو اس وہ کہتے ہیں کہ شکار کے جو شکار کھیلنا شکار کرنا شکار کھیلنا ہم بند کر دیں اور شکار کرنا حل مزید ہے اب ہمارے باغ کے میں یہ ہے کہ جس کا بھی شکار ہوتا ہے کہ ضرور ہے اس کی پسند یا نہیں پسند جو ہے ان کا مزید انسانی جو نہیں ہے بھی ضرور ہے کیونکہ اجتماعی جو بندو کے کام ہے اب اس بھی لگ جائے مزید مزید جس کی جن خراب ہے تو کم لوگوں کے لیے تجربات اور تجربات میں یا گزرات کے شکار نہیں ختم ہے اس کو نہ کرے گی وہ کوئی ویڈیو نہیں کرے گا اس دور میں ہم کس حد تک کرنا چاہتے کہ ابھی آپ میری سب کو بدل گے ایک لاکھ دو جو ہمارے پورے سے آیا اس کو تیس ہزار ڈالر کا دیتے ہیں اب یہ ہم کر رہا ہے کے لیے نکل ملے گا ضرور دیکھے گا کہ یہ دن میں لکڑی نہ کاٹ کے افراد کس حد تک کے ہماری کمپنی تو رجنی کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے ملا ہے تو سر وہ کہتے ہیں کہ شکایت آپ بند کرانے نا یہ بند کی کہ آپ بند کریں گے کیا سرد کروں کہ ہمارے ہاں جنگلات کے محفوظ ہوتے ہیں تو علاقے بھی آدمی تو محفوظ جنگل کا ہوتا ہے تو جب دیکھتا ہے کہ فلانا گاؤں کا فلانا آدمی آئے کہ لکڑی کاٹ کے نہیں لے جائے گا تو آپ کو کیا گا تو اس کو بھی تھوڑی گالی میں بھرتی کر کے اس کو بگا دیتا ہے بند بنی گی اس کو برفی کاٹنے کے لیے آیا کہ بڑھائے گا اس کو اس کو بیچے گا آگے سرو کرے گا تو اس کو ہیں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اس بات کو لیے ہوتا ہے کہ اپنا غریب اگر تم اس کو قدر کرو گے چاہے کسی جگہ کو دے دیں گے ان جگہ روشنی آپ چوڑا ڈالنا سر ملے گا اس لیے اس بات کو تو آپ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں تک میں حکومت پڑھ سکتی ہے نہ قانون کر سکتا ہے اس طرف آپ اگر ورکوں کے طور پر ہیں آپ اپنے اگلے زمین اور ضمیر کی آواز کے طور یہ فیصلہ کریں گا ان جگہ پر آپ صحیح فیصلہ کریں گے کیونکہ سر سوا اس وقت آپ ہی قانون بھی ہیں آپ ہی حکومت بھی ہیں آپ ہی شریعت بھی ہیں اور میں وہاں کے بعد میں ایسا میں آپ کو بہت بڑا مسئلہ کروں وہ آپ شریعت بھی ہیں قانون بھی حکومت بھی ہیں وہاں آپ جو ہے تو خدا ترفی کے سامنے رکھتے ہوئے خود سے پرشن کریں پہلے دیکھیں بھائی بہت ایسا غریب آدمی ہے کہ وہ اگر اس بار فائل کو میں مارتا آج تو کھانا کھاتا کیا اس کے بچے کیا کھاتے لیکن پر سواد بھی ہونا چاہیے کیسی شریعت میں تو جنگ کے خوشی شریف بند نہیں کیا ہے مجھے ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اب میں سے یہاں گیا تو مجھے پاس بیٹھے ہوں گے میرے روش کر کے میرا ٹفن میں ڈالے ہوئے ہیں چار میرے ساتھ نوکر ہیں اور میں یہ برف کو مار رہا ہوں کیونکہ غلط بھی ہو رہی ہے ایک دن جگہ پر آپ اپنا خود ساتھ مجھے فیصلہ کریں ایک نہ کسی کو نکال ہی کریں جب اپنے درست کیے یا ہم ملازم دے رہی چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے درست کرتے ہوئے ہم نے تو چوبیس گھنٹے فروخت کیا ہوا جن کبھی دن کو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں کبھی رات کو کرتے ہیں اکتوبر سے جو حکومت جن کو ہم نے اپنا ٹائم فروخت کیا ہے جن کا حکم ہوتا ہے کہ وہ لکڑی نہ لے جانی چاہیے یہاں سے لکڑی نہیں جانی چاہیے یا یہاں شکار نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اپنے اپنے زمین سے اس کو اجازت دیں گے تو ہم نے جن کو پہلے جن پر ٹائم بروس کیا ہے ان کا حکم تو ہم نے نہیں مانا اس میں شخصیاں ہوتی ہیں کہ اس آدمی کا حکم بھی اپنے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے سکھ کے لیے گھومنے کی بہت کرنے کے لیے دیا تھا اب سچویشن ایسی ہے کہ یہاں پر ہوئے دارا جس کے قانون بنایا تھا وہ کیا آپ کو سے نہیں کر سکتے اس کی چلتا نہیں کر سکتے اگر وہ اس کی خدمت کرے تو وہ وہی فیصلہ کرے جو آپ نے اگلے زمین کے ٹیسٹ کیا ہے لیکن اب ایک اتنا بڑا ادارہ سر پنچ اور کے قانون کو ملاتے ہیں اس نے بتایا بت لگتا آپ نے فون فیصلہ کرنا ہے ہمارے ڈرائیور صاحب نے کہا کہ امریکہ میں یہ قانون ہے کہ جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو بچے کا ماں اپنی گھر میں اٹھائے وہ کسی سیٹ پر باندھا ہوا ہو کریڈل میں باندھا ہوا ہے پرانا خاصا کسی چھٹکا لگے گاڑی کو تو جو بچوں کا وقت کرا کے شیشے پر لگتا ہے وہ مر جاتا ہے انہوں نے بچے کا قانون بنایا ہم نے ہمارے صاحب ہمارے نے کہا کہ میں سفر کر رہا تھا بچے کو لگ گئی دھوپ ہاں وہ ٹین ٹین کرتا ہے رویا رویا رویا تو گھر والے نے کہا کہ بچہ تو کیا کریں گے بھوکے مر جائے گا کیا کریں انہوں نے کہا کہ اٹھاؤ اس کو جوڑی میں تو کو دھوپ پلایا دفعہ طرف قانون جو ہے تو انسان کی زندگی چھڑنے کی دیتی مرنے کی رکڑی ہوتی وہ اس دھوپ پلا رہی تھی کہ آگے پولیس والے نے روک دیا اگر پولیس والا جو ہے تو کہا کرتا ہے کہ یو وانٹ ووٹ بکاؤ آر یو وانٹ روپے اور ہے کیا آپ یہاں جرمانہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو میں نے کہا جی آپ مجھے پرچہ کاٹ کے دیں گے پتہ لگا کے ساتھ میری نے کہا کیا کیا سر نے کہا جی یہ قانون ہے ملک کا بچوں کو پیچھے بنا جائے میں بنا جائے اور اس کو زندگی کو نہ ہو ایک چیز دن میں کھایا ہوا تھا بچے اس طرح میں اس کو پتہ کیا کہ میں نے کوئی وکیل نہیں پکڑا میں خود کھڑا ہوں میں نے کہا اس میں ان سے آپ بات کریں تو پہلے اگر آپ کوئی ایسے کلمات کہیں تو صدر کھل جائے میں کہا سر یہ تو ایک بہت بڑا ملک ہے جس کا نمک ہے انسانوں کے فلائٹ کے لیے ہے کیا انشور کیا rule regulation are for our benefit کہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں ہمارے سکھ کے لیے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہے بالکل خلاف کی یقین ہے میرے ساتھ یہ سچویشن پیش آ گئی کہ میرا بچہ تھا بھوکا اور ویسا رو رہا تھا تو ماں دودھ نہ پلاتی تو اس میں زندگی خطرے میں تھی کس بنا پر اس کو میں نے اٹھا کر جو ہے تو روپ لایا اس میں اور اب اس پر جو عدالت کا فیصلہ کرنا چاہے میں تو کوئی مقابلہ نہیں کرتا جج نے فیصلہ دیکھا کہ آدمی ٹھیک بات کہہ رہا ہے قانون اس لیے گھر کو پریشان کرے اور اس لیے گھر کو سب پہنچائے اس سے جو کام کیا پھر کو ٹھیک بالکل ختم ہو گیا آپ جگہ کسی کا تھا تو نے کیسے کیسے ٹھیک کیا تو ان یہ ہے کہ وہ قانون بنانے کے اداروں تک آپ جو جائیں گے آئیں گے تو اس میں آدمی آپ کو اپنا کیا سنائیں گے میں آ رہا تھا تو ساتھی سے ہمارے ساتھ نہیں دوسری گئی اور ایسی اور ہوئی ہوئی ہے کہ کسی جگہ کو ساری نہیں بلکہ ہم کسی طریقے سے لاس تو بولے میں نے کہا پہلے چلتی ہیں پہلے میں گئے تو وہاں اتنی مخلوق ٹکٹوں پر کھڑی ہے کہ ٹکٹ کتنا لے کر کون گاڑی بیٹھ سکتے ہیں کوئی ریلے والا ان سے جا کے ریل نکلنے والی ہے جا کر بیٹھو لو اور وہاں جو ہے تو وہ جائے گا کہ ٹکٹ آ کر آپ کو دے دے گا کہ ہمیں ٹکٹ نہیں گا میں لے سکتے ہیں آپ کو ٹکٹ بنا دیتا میری اتنے سے زیادہ لگا تھا بڑی سب اچھی بات کی ہم سارے آتے بیٹھ بیٹھے آپ پشاور تک کوئی ٹکٹ دینے والا نہیں ہے آپ آپ اترے پشاور کا تھا تو ورنہ مہربانی کی دیکھی بات تو ورنہ آپ سے کراچی تک کا ڈبل ٹکٹ یہ جائے گا نہیں تو آپ کو اندر کیا جائے گا آپ کیا کریں وہ پشاور اسپیشل پر میں سے ٹرین کے اسٹیشن سے پہلے گاڑی کھڑی ہوئی گاڑی کھڑی ہوئی میں نے سے کہا کہ آپ سب نے ہیں سارے کہہ رہے یا اللہ جس کے ساتھ آ رہے ہیں اس کے ہم اس طرح کے سلسلے میں اور نیکی اور خرخائی اور جانبداری کی چرچا کر کے ہم آئے ہیں پنجاب میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ چلنے کا سرکٹ دیے بڑھایا ہوں خاص طور سے بڑا ایک بھاجا تھا وہ کسی سے شور کر رہا ہے کہ بابو جار وہ پہل کے کرایہ کیا دبدہ بس آپ پہنیا کوئی فکر نہیں ان کا بات کیا ہوگی کیا حرام نہیں ہوا ان کا حرام ضرور ہوا ہے مگر ویسے حرام میں صبح کے وہ پلاؤ رہے تھے کیونکہ جو بہتر کیا جاتا ہے پولیس سے ریڈر کرتے ہیں ڈبل چارج چلو ہم کو دے چلے لیکن وہاں پر کل سکتے پکڑے گئے اور اندر ہے میرے شروع چال یہ ہے کہ اس جو اس مہینے میں جو علاج کرایا ہے وہ بنے ہیں پچیس سو روپئے یا تیئیس سو روپئے بنے جتنے بھی کیا ہو اور پھر جتنے آدمی تم نے سفر کر کے آئے ہو تمہارا کرایہ جو ہے مجھ کو چھ سات سو روپئے بنتا ہے تو میں نے اس میں ایڈجسٹ کر دیا میں آپ دوست کو میسج ہے تیئیس سو روپئے میں کلیم نہیں کروں گا میں اس کے ساتھ سے نکل گئے عورت کو میں سو روپئے اثر کروں گا اور میں نے حکومت رکھا کا ساتھ بہت کر کے دے ہی کرتی ہوں آرام کا سروس میری جاتے ہیں اگر آپ اس کے بعد اس مسئلے کا گزرنا نکل جائیں تو آپ کی ایسی مصیبت سامنے آ رہی ہے جس میں آپ اور اس کو کیا کم کیا سکتے آپ کھول رہے ہیں اس کے لیے ہمارے ڈاکٹر بات نہیں تھا کہ مجھے اسی سے تھی میں وہاں جا سکتا ہوں ڈیوٹی کر سکتا ہوں ڈیوٹی جی، کی نہیں ہے اب مجھے تنخواہ دی ہے مجھے کہتے تنخواہ لو میں کہتے تنخواہ نہیں دیتا ہوں تو کہتے یا تو آپ دکشن مارک کریں گے اتنا سب تو کا یہ ساری باتیں آپ کو پائیں گے اور یہ کہ پیسے لگنا کہ آپ کے ہنسے آپ پیسے بالکل ملیں تو مجھے لا کر دے دیں اس غور تھی کہ یا اللہ اس سے تو ہم جانداری مانگاری سیکھنے کے لیے آتے جاتے ہیں اور یہ جو ہے تو کہتے ہیں پیسے مجھے لا کر دے دیں گے تھوڑا سا گنتا کی ہے آپ کا وہی مکان جو گورنمنٹ نے دیا ہے نہ اس کی بجلی ٹھیک ہے نہ اس کی لکڑیاں ٹھیک ہے نہ اس کی وارنٹھی تو اس کو لے کر اسی پر لگاؤ گورنمنٹ کو واپس کر دو گورنمنٹ کا پیسے گورنمنٹ کو واپس کر دو واپس اسٹوڈینٹس کو مار کر کے بات کی تو ہر ہر یہ عظیم یہ بھی شریف اس میں ہر جو عظیم ہوتا ہے جس بات میں برداشت نہیں کر سکتا ہو سکتے عموماً جو مفتی کا کورس کیے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ رابطہ کیا کریں تو یہ آپ کو کس کے بعد اس کی یقیناً وہ ان کو این جی او کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہم اس بات کو نہیں کر سکتے مجھے جو ملا ہوں تو اس پہ اس میں منانا چاہتے تھے راضی کرنا چاہتے تھے کہ ہماری بہت پلایا سنگیشن لیول پر تو ہماری یعنی یہ فیصلہ کی کمپنی شکل تو نہیں ہے لیکن ہم ہیں کہ ہمارے ساتھ بارہ ساتھی کلیڈل اسٹاف سے لے کر چپراسی بڑے سے لے کر اور ان کو سب کے مسلم سب کو اویئر کر دیتے ہیں سب کو بتا دیتے ہیں اس بارے کے بارے میں آپ اویئر ہوں اس کے بارے میں آپ حل نکالیں اس کا اس بڑی طرح کو لگا ہوا کہ آئندہ اس طرح نہیں کر سکتے اس بات نے نہیں کیا آپ کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ باتوں سے بات میں خوش ہوا تھا میرا آپ یا نہیں رہے ہیں کہ یہ ہزار کا گا نہیں اس کہ خراب جو آپ کے بات کے بارے میں موجود ہے تو اس لیے تو یہ لوگوں کے خراب ساتھ بات ہیں انہیں کو دیا کریں اور ان لوگوں کو اگر آپ دیتے ہیں سواد آپ کا ہو گیا ان لوگوں کو جناب جب لازمی دیں گے کامل نہیں ہے کیونکہ ان کے حالات نہیں پتہ ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتے تو ہیں ایک سفر کے بعد اللہ رسول کے اٹھ ہزار سے بالکل نہ ڈرائیں اللہ رسول کے واسطے وہ بھیڑ مانگنے کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے جنگل میں ہوتے ہیں لکڑی لے کے پکڑا جاتا ہے کوئی شکار لے کے پکڑا جاتا ہے اس وقت یہ واسطے کوئی مطلب ہے کہ یہ واسطے یہ اللہ تعالیٰ خود گناہ معاف کرنے والے ہیں ہمارے ہاتھ گھر میں یہ واسطے نہیں ہم تو اپنے اس روشنی میں فیصلہ کریں گے جو ہمارے سامنے ٹھیک ہے ایک بات میں بتایا اللہ رسول نے مطلب دیا یہاں اپنے وسائل کو اپنے اس کو استعمال کرتے ہوئے چلے ایک بڑا دلچسپ آتے ہیں میں آپ کو سنا دوں حضرت عثمان رضی اللہ تم نے اپنی خلافت کی ضمانت کی حضرت عثمان رضی اللہ کی خلافت کے زمانے میں رات کرنے کے لیے جنگل نکلے ہوئے ہیں صبح سویرے کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے کسی نے کھڑا کی ہے میرے منگنی عورت بڑھتی ہوئی اسی کا میرے منگنی میں سے بدکاری ہوئی ہے مجھے سنسار کر کہیں اپنے وہ ساتھی سے گھرا کہ اس کو ساتھ لے لو اس کو لے کر گھر پر آ گئے گھر پر آ کر اپنے گھر میں گھر حوالے کیا کہ آج میں عورت میں لیا ہوئے ہوں آپ کے پاس رہے گی اس کو کھلاائیں کلائیں پھر کل سے کھایا پیا آرام کیا اور اس کے بعد جو ہے سر نے کہا دو تین تین چار دن بعد سے میں کھانا پیش کرنا جب پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پرانے جنگل میں جو ملی مجھ سے تو کہہ رہی تھی کہ میں نے بدکاری کی مجھے سنسار کر دیں تو کیا تھا تجھے جواب نہیں میں نے بالکل نہیں جواب دی تھی میں نے بالکل نہیں کیا ہوا یہ ہے ہے ہاں، ہے وہ ٹھیک ان سے سب کے ایک گدا اس پر آتا اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اور اتنے گرم اس کو لاد کر دو اور جہاں سے یہ اس کو کھایا تھا اسی جگہ پہنچا کر اس کو اپنے چھوڑا تو اللہ نے کہا کہ یہ اس طرح تھا کہ اس اتنا دھوپ اور گزرا گزر رہا تھا اتنی تندرستی بھی تھی کہ اور خودکشی سے کر نہیں سکتے تھے کہہ سکتے کہ زندگی کی کسی وقت میں کوٹائی ہوئی ہے لیکن یہ اپنے آپ کو سنسار کروا کے زندگی سے بوجھ سے خالی ہونا چاہتی تھی اور بطور حکم کے مجھے بات کا مزہ تھا سلسلے میں لایا سکھایا پیا آرام کیا اس طرح سے وہ اس کے بعد کا نقصی جان دیا اور اس کے مسئلے آج یہ تھا کہ اس کو اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے تو میں نے کیا کہ یہ اس کا کیا لازمی ہاں۔ ہاں، میں بڑی خوشی ہوئی پڑھا لکھنا تو سمے سر آدمی کو خوشی ہوتی ہے اچھا جی۔ ہاں،